بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ثم هديناه السبيل إما شكا وإما كفورا وقال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم واعظمتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله سبحانه وتعالى والدين مرتزقه الرسول سيئه وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم خير غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين وليس الله الحسن الحاسبين وقال الله سبحانه وتعالى والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذه الاحتلال وقاتل الشد احتلال بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ جتنی کی جیسا فرمائی ہے اور وقت مقرر ہم اپنے پاس اسے بھی زندگی دی اچھا، ہے اور جتنی محنت ہے اچھا اچھی جتنی محنت ان کے پاس کی زندگی ہے زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے اس میں انسان اور جانور اور برابر کسی نہیں ہے انسان جیسے انسانوں ہے یہ جانوروں میں بھی ہے اور جب گرو ہوا ہے ہمارے یہاں ہندوستان کا استعمال ہے صرف انسانوں کا حکم نہیں ہوا ہے راجنیتی شروع نہیں ہوئی vedremo compagni sulle targhe. Sapeva razio dove se sembrano piccio occhi, video picce, occhi, cipocchi, razio occhi, secondi, colocchi. Lì si razio dove, insomma, piccio. Su, su, su, su, su, su, su, تو سب کے حق میں ہوا ہے تو جہاں تک گزارنے کا مسئلہ ہے اس میں تو ساری معلومات برابر کی شریک لیکن انسان کی اپنی شان اس کا اپنا انسان ہونا آدمی ہونا خلیفہ ہونا ندی کا نمائندہ ہوتا اس کی شان کے اعتبار سے اس سے جو مطالبہ ہے اتنا اتنے ہے کہ ہر ایک دنیا سے جانا ہے مچھر اچھا مکھی کو بھی انسانوں کو موت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی اسی لیے ہر ایک دنیا میں آنے کا راستہ بھی ایک دنیا سے جانے کا راستہ بھی ہے جو آیا ہے وہ پیدائش کے راستے سے آیا ہے گیا ہے جو ہر ایک کو جانا ہے انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ تم اشرف المعلومات ہو اور تمہارے ساتھ کوئی بڑی نسبت لگی ہوئی ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ آسمان کی شکل ہو زمین کی شکل ہو چاہے سورج کی شکل ہو اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ صرف تمہاری اپنی خدمت کے لیے ہیں اسی لیے انسان سے بھی مطالبہ ہے کہ آنا ضرور ہے تمہیں ہمارے پاس لیکن ایک ہے زندگی گزار کر آنا اور ایک ہے زندگی بنا کر آنا اس لیے قرآن نے جسے کہا ہے من جا ہمسا گیا جو نیچے کر کر آئے نہیں جو نیچے لے کر آئے گا راستے بہت سارے ہمارے بہت ساری چیزیں بہت ساری اونچ نیچ ایسی ہے جو نیکی کو برباد کر دے آدمی کے ایمان کو آدمی کے کپڑے کو آدمی کی پہاڑوں کو آدمی کی و کا دامنی کو آدمی کی آدمیت کو آدمی کے تعلق اخبار کو آدمی کے آخرت کے سامان کو بہت سارے راستے ہر موڑ پر ہر ہر جگہ ایسے ہماری بات اور کڑائی کسی کڑھائی نیتی برباد ہو جائے اسی لیے ہم تعالیٰ تعلیم کی طرف سے مطالبہ ہے تمہیں زندگی بنا کر آنا ہے اور یہ کہہ کر دے کہ منچا پھر شرط جو آئے ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کبھی غلط کہنے میں مت رہنا کہ جائیدادیں دے جاگیر ہے زمین دولتیں حکومتیں عہدے منصب اور رہ کر کے اور سارا بنا کر جائیں گے تو بنی ہوئی زندگی ہوگی اگر میں آیا ہے تو یہ بہت بڑی غلط کہنی ہوگی اور اس غلط فہمی کا جس وقت میں اضالہ ہوگا تو خون کے آنسو رو گے اور پھر اس کے لیے پوری تمہارے پاس تدارک کی اس کا بداوا کوئی شکل نہیں اس لیے زندگی بنا کر آنا ہے اور زندگی جو بنے گی وہ آماد سے بنے جتنا جس کی زندگی میں ایمان اللہ کا خوف اللہ کو راضی کرنے کا شوق وہ آماد جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں وہ اعمال جس سے سکرات میں آسانی ہوتی ہو وہ اعمال جس سے قبر جنت کی کیاری بنتی ہو وہ جس سے سے گزرنا آسان ہو وہ اعمال جس پر ندی کے نورانی ہاتھوں جانا پاسر میسر ہوتا ہو وہ اعمال جس پر ندی کی شفاعت میسر ہوتی ہو وہ اعمال جس پر رضا کا پروانہ دیتا ہو وہاں بڑی بڑی زندگی سے تمہاری بنے گی وہ کس سے کس سے بنے گی اس عمل اسی لیے کہا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے بدلے کی جگہ نہیں آخرت بدلے کی جگہ ہے عمل کی بھی نہ کوئی دش کر کے چیزیں مانگے گا نہ کوئی نماز پڑھنے کو کہے گا نہ کوئی تشکی پوری کرنے کو کہے گا کہ وہاں کو ڈیلپمنٹمنٹ چی کی چاہتوں کے پورا کرنے کی جگہ کا نام جنت اور جی کی چاہتوں کے قربان کرنے کا نام دنیا خواہشات قربان کی جاتی ہیں احکامات پورے کیے جاتے ہیں وہاں خواہشات پوری کی جائیں گی حکم کی کوئی چیز نہیں ہوگی جو چیز جائے اس لیے دونوں کے ٹھکانے دونوں کے انجام بھی بتلائے تو اما من وہ و کر حیات دنیا کو اندر جن اما واپ مقام اور دینم عن الهوى فإن الجنة هي بات اس نے اس چند روزہ زندگی کو اپنی منمانی اور اپنی جی کی چاہتوں خود غرضی دنیا طلبی نس پرستی اسی کو اپنا سب کچھ اور اسی پر اپنی تمام طاقتیں تمام انرجی تمام اپنی صلاحیتیں تمام استعداد لگا دی حاجت کو پہچانا نہ مالک کو جانا نہ جس نے زندگی دی ہے اس کو اس کو پہچانا اس کی ساتھ ہے بچنا ہے تو ان کا انجام بدلا دیا کہ ان کی ساری ساحلوں کا انجام جہنم ہے وہ اللہ من پاوا مقام رکھتی جسے یہ فکر دامنگیر ہو گیا جسے اس کا فکر لگ گیا یہ جتنا چاہے کھا لو کما لو جھلو اٹھ لو لو لو لو سوچ لو مرنا ہے اور مر کے خدا کو ہی دکھانا ہے اور وہاں ہر چیز کا جواب دینا ہے جیسے حدیث سے تو آپ کے کھا دیا بندے اور بندی کے پیر قیامت کے میدان میں کچھ وقت تک سڑک نہیں سکیں گے اپنی سر سے حرکت نہیں کر سکیں گے زندگی کہاں گزارے زندگی کہاں بتائی جوانی کہاں لٹائی مال کہاں سے کمایا خرچ کہاں کیا اور جو کچھ تم جانتے تھے اس پر تم نے عمل کیا کیا اس لیے کہ محمد الرسول وسلم کی شریعت متحرہ اور آپ کے دین کی خصوصیت ہی ہے آدمی ہاتھ نہیں کھولتا آدمی زبان نہیں کھولتا آدمی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا مگر یہ کہ اس میں اس کے رہبری ہے تمہاری نظر کیا دیکھے زبان کیا بولے بات کیا سنے زندگی کے مختلف شعبے جس میں سب سے پہلے تعلق عقیدے کا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہو تمہارے دلوں میں کیا ہو تمہارے دلوں کی جذبات کیا ہو تمہارے دماغوں کی سوچ کیا ہو اسی لیے یہ کتنے طویل و دعوت کے نام پر کتنی ویوستھا ہے اور یہ جو جلک اس سب سے اصل نہ کسی کی رعایت چھڑوانا ہے نہ کسی کا کاروبار ختم کروانا ہے نہ تین بچوں سے الگ کرنا ہے لیکن جو جہاں رہے محمدی فکر کے ساتھ اس جینا آ جائے جب مرے تو محمدی فکر کے ساتھ سینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے فکر کے ساتھ یہ کھانا کھا رہا ہے کپڑا پھیل رہا ہے جیسے سے تقریب شادی ہے کس شکل میں کس شعبے میں جہاں بھی اور یہ صرف خصوصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت متحرک اسی لیے ہمارے حضرات اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے قبروں کو نور سے بلند فرمائے وہاں پائے فرماتے تھے ہماری دعوت ہماری دعوت اور ہماری یہ محنت احیاء و جمیل ما جا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سارے کا سارا سارے کی ساری قومت کے ہر طبقے کے ہر فرق میں تاجروں میں کاشکاروں میں غریبوں میں امیروں میں مردوں میں عورتوں میں جوانوں میں کنو میں کنواری بچوں میں گھروں کی پردہ نشین خواتین میں جو زندگی کے اس شعبے میں ہے جس میں تجربہ پڑا ہے سارے کا سارا ساری کی ساری حکومت کے ہر بندے کے ہر فرق میں اپنی حقیقت کے ساتھ سدھا ہو جائے کیسے زندہ ہو آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ بچے جو پتنگ اڑاتے ہیں کس دور سے اڑاتے ہیں کبھی وہ الٹ جاتا ہے اس میں جگہیں پڑ جاتی ہے ایک جگہ کو کھولتا ہے تو دوسری طرف لگ جاتی ہے دوسری کو کھولتا ہے تیسری جگہ لگ جاتی ہے کوئی سیرا ہاتھ نہیں آتا کوشش کرتا رہتا ہے جب سیرا ہاتھ نہیں آتا تو پریشان ہوتا ہے اسے توڑتا ہے جتنے دہتا ہے اسی کا نام خودکشی ہے جو آئے دن سے سن رہے ہیں لوگ اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں یہ پریشانی پریشانی یہاں دل ہے یہاں رکاوٹ ہے مسائل یہاں حوادث یہاں نادانیاں یہاں ناگواریاں لوگ تو آ جاتے ہیں زندگی سے جیسے بچہ اس کو لیکن جب سیڑھا ہاتھ لگ جاتا ہے پھر وہ ایک ہے ایک کے بعد جنہیں تٹی چلی جاتی ہے پھر سے وہ لکھ لیتا ہے اور پھر اس کی پتن کی پرواز آسمانوں میں فضاؤں میں دنیا کے سلوس جب سب ہوئی مکے والوں کا جو حال تھا وہ تو معلوم ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحم سے ہر ایک کو مرنا ہے اور دوبارہ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے ان تینوں عقیدوں سے تینوں باتیں ان کے حیرت نیچے نہیں کر رہی ان کے گلے نہیں کر رہی ایک اللہ کیسے کرے گا سر محمد مسلم صلی اللہ سے کیوں اللہ سے نبی ہے اور کس نے کہا کہ مرنا ہے مرنے کے بعد مرنا اتنا مرتے ہی سے مرنا ہے لیکن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر سارا حساب کتاب کہ کھانے کا کمانے کا نمازوں کا روزوں کا مشوروں کا اور طاقت کا کا پر کلوں کا آپسی محبتوں کا اور ایک دوسرے کے حق پر اس کو پہچان کرنے کا سب کا جواب دینا ہے کہا یہ بات دماغوں میں تھنک چکی تھی کہ میں ایک پی لو چلنا بول لو جو چاہے مجھ سے بولو جو چاہے سن لو جو چاہے سوچ لو اگر کس روپ پر چاہے چل دو خیر کے شہر کے ایمان کے بانی کے تقوی کے صبر کے اس کے مقابلے کے مینا شکر گزارنے کے مینا پاؤں فراہم کے کس چل ارے چھل دو کھا لو پیسوں چکوں کو جالو بگلے میں جالو کچھ نہیں یہ خالص مشرقین کا کلا تھا محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے تیرہ سال تک مسلسل اللہ ایک ہے اکیلا ہے میرا دال ہے نیا خالق و مالک ہے اس کا ہے کوئی کچھ نہیں اس کا کوئی شریف ہے نہ اس کا کوئی شادی ہے نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے کل ہو نا تیرہ سال تک اس کی آواز لگوائی جس نے آج تک کلمہ پڑا اس سے بھی یہی کہا آپ خود تیرہ سال میں کسی کو فرماتے رہے لوگوں ایک ہے کلی قدرت والا ہے اندھیروں کو چاروں سے پیدا کرتا ہے دن کے چھاننے کو رات کی تاریخی سے پیدا کرتا ہے جوانیوں کو بڑھاپے سے بڑھاپے کو جوانی سے زندگی کو موت سے اواز کے تمام تر اشباب میں زندگی لہریں بناتا ہے بڑی قدرت والا ہے گہروں کو علم دیا کرتا ہے علم والوں کو عمل پہ ڈالا کرتا ہے ہدایت کی ہوائیں چلاتا ہے کسی کے لاکھوں کی ہدایت کا سامان بناتا ہے لوگوں اس اللہ کو پہچانو اس اللہ کو پہچانو وہ اس کے بعد نہ بھائی آئے گی نہیں رات کی دیر نہیں یا دن کے دیوتا نہیں جنگل کی دیر کر دے گی سمندر کی دیر یہ کر دے گی نہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کسی نے کچھ کیا نہ کوئی کچھ کر رہا ہے نہ کوئی کچھ کرے گا اسی لیے عجیب بات رشتہ شریف کی روایت ہے آج بھی کہتا ہے سنا میری ٹانگ کھینچتا ہے سنا میری ٹوکلتا ہے سنا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کوئی کچھ نہیں کرتا آدمی کے اپنے تنہائی کے گناہ آدمی کے اپنی تنہائی کے گناہ وہ کے دلوں میں ڈالتا ہے اس قرآن کا فیصلہ ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے کھیتی کا نتیجہ بلّہ سبزی پھول پھل میوے کاروبار اور اعمال صالحہ کا نتیجہ دلوں يجعل لهم الرحمن ودا الرحمن کے دلوں میں خود ڈال دے گا سلمان نے لکھا محبت کو کہتے ہیں جس میں ہوتی ہے محبت سے بے قابو ہو جائے جب کو اس جب ہم جانتے ہیں زمینوں کو نہ جانتے ہیں آسمانوں کو جانتے ہیں چاند کو نہ سورج کو کو کو کو یا پیسے کو یہاں تک کہ باپ کو کو کو کو کو بھائی ہم جانتے ہیں خدا رسول ان کی محبت میں ان کی کی اطاعت میں اللہ عبادت میں ہم جان کی پرواہ کریں گے نہ آئی کی پرواہ کریں گے تو ایمان کے نتیجے میں جو آپسی محبت بھائیوں میں چھوٹوں میں بڑوں میں میں آواز میں ہر طبقے میں گھر میں مینا بیوی نے باپ بیٹوں نے آپس میں جو شفتہ ہوئی ایمان اور ہمارے سہایتا ہوتی ہے جب اس میں کمی آتی ہے تنہائی میں غیبت ہے تنہائی میں معاشیت ہے تنہائی میں گندی سوچ کہ اس کے نتیجے میں دماغ میں بہت آتا ہے اسی لیے مولانا مفید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے ہم نہیں رکھا ہے میں نے نام نہیں رکھا اس کا یہ تبدیلی جمع کریے اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان امت کا جوش کا درد دنیا کے کس کنارے اور کس طرح سے اس کا تعلق ہو ہر ایک محنت کے راستے اپنی تمام پر طاقت جو کچھ اس کے بعد خدا کا دیا ہوا ہے جان سے متعلق مال سے متعلق صلاحیتوں اور استعمالوں سے متعلق آپس کے تعلقات اور اثر وسوخ کے راستے سے ساری طاقتیں صرف ایمان بنانے ایمان بچانے ایمان پکانے اور ایمان کو دنیا میں پھیلا کر اپنا ایمان بنا رہا ہو اپنے ایمان کو پختہ سے پختہ سر کر رہا ہو یہ بہت سی جگہ چھوڑ دے آج ہم سیوں پہ آ جائیں ایمان بوڈے کے سب کسی طرح کا کوئی اس کے اندر کوئی حادثہ یہ برداشت نہیں ایمان بنا رہا ہو اپنے ایمان کو طاقتور سے طاقتور بناتا ہو پھر یہ بڑا ہوا ایمان جسے ہم کسی بہت سے شکایتیں کرتے ہیں اور بہت سے پوچھتے ہیں بلکہ ہیں بہت اچھا بات ہے جماعت میں ہوتے ہیں چلوں میں نکلتے ہیں کش کرتے ہیں تعلیم کرتے ہیں راتوں کو روتے بھی ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں جب صحابہ اللہ کی ہجرت و نصرت کے واقعات سنتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ تیرہ سال اور پھر مدینہ آپ کا بدر میں راتوں کا رونا اور آپ کا حج میں آپ کے دندان کا شہید ہونا اور خندق کے موقع پر آپ کے پیٹ پر وہ پتھر کا یہ سارا سنتے ہیں کہ عجیب کی ویت بنتی ہے اور پھر چار آدمی کا جی محنت تو یہ ہے اور سرمایہ اس کو کہتے ہیں اور جو پونجی بنانی ہے وہ یہ ہے کاش ہم بھی صحابہ کی طرح کاش ہم بھی انسار کی طرح کاش ہم بھی مہاجرین کی طرح کاش ہمارے گھروں کی رشتے ہاتھ ہماری پوائیں ہماری بیٹیاں ہماری ماں ہماری دادیاں نانیاں اس طرح سب آتے ہیں واپس چار مہینہ مل گیا ہے کس سے ہو جاتے ہیں پانی باتیں ایک وقت کی ہے تو دوسرے وقت نہیں ہے دس ویسے ہی ہے تو شام کو نہیں ہے اسی لیے سرمایہ کہ ہماری یہ محنت چوبیس گھنٹے کی زندگی میں جو فرد امت کہاں رہی ہے اس محنت کے ذریعے ایرانی ماحول بنانا تین ماحول بنانا جیسے مدینہ مورم مرد اور عورتیں بچے اور بڑے کوئی بچیاں ان سب کے لیے ایک ماحول بنوایا تھا ایمانی ماحول کو بستی نبی سے جو جوڑا تھا وہ ہر ایک کا جو ذہن بنایا تھا جہاں زندگی سیکھنی ہے ہے اس کو اپنانا اس کی جلدی اس پر ملک میں یہ ہر کر رہا تھا سچے تنگ اڑاتے ہیں گھروں کی مل جاتی ہے اور تنگ آتے آٹموں اسے توڑ مار کے پھینک دیتے ہیں اس وقت زندگی کے مختلف شعبوں میں امت کے مختلف طبقات کے لوگ کاشمان کی مالدہ کی دہی کی عوام کی خواص کی زندگیوں زندگیاں ایسے الٹ ایک قصہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سامنا کھڑا ہے ایک پردے سے نکلے نہیں کہ دوسرا پرجہ سامنا کھڑا ہے کہ گھر میں چین ہے نہ باہر چین ہے اپنوں میں سکون ہے نہ پرایا میں سکون ہے جائے شیرا نہ جائے اور یہ تھا تینوں بنیادی عقیدوں کو اسی طرح ماننے کو تیار نہیں مکی زندگی کے تمام مجاہدات تمام قربانیاں تمام تکلیفوں کا اٹھانا کسی طرح جان چھپانی پڑے بال لگانا پڑے اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑے لوگوں کی سدھرے اچھے اٹھانے برداشت کرنے پڑے جو چاہے لیکن ذمہ داری چلنا کشائی کا شاید کو ندی بڑھا کر بھیجا اس لیے آپ خود اپنا ایمان جیسے اجمان نے لکھا ہے خود نبی کا اپنی پر ایمان لانا فرق ہے اللہ کا نبی ہے آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اپنا ایمان بناتے ہوئے ایمان کی دعوت جسے ہماری اس محنت میں کرے اپنا ایمان بنا رہا ہو ایمان کی دعوت دے رہا ہو اپنی محنت کو جانبار سے جاندار بنا رہا ہو اس کی دعوت دے رہا ہو اور کسی کے مسائل کو حلال حرام مسائل اور ناجائز کو معلوم کر رہا ہو دعوت دے رہا ہو کہ تمہارے نبی نے تمہیں کہیں پیچھا نہیں چھوڑا ہے مکے والے کی قیمت پر یہاں تک کہ مکے والوں کو روسی ملتی روٹی ملتی اس کناہ کمیز تھی جس نے کاش کی اس تعداد نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ وسلم حضرت اسماعیل الاسلام مسلطن ہیں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام شراہم ان کی دعاؤں پر اللہ پاک ہے اور مکے والوں کو روزے بھی اب ان کی اولاد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ڈھائی سال تک شہر نکالیش میں نظر بند ہے کیا ہوا الناس كتابية الناس كقانون الله كدستور قال الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد من كل مكان وكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباسهم من الخوف بما كانوا يشفعون الله ليس السجن مش عقلي اس کو اللہ نے نعمت کہتے بیان کیا ہے وہ دین ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہے وہ وہ ہے جب کچھ آپ لے کر رہا ہے وہ سب سب اللہ کی نعمت ہے ورنہ فرق بھی الحمد اللہ اللہ کی نعمت کی نعمت نہیں اس پر جو اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان ہے اس قوم سبا تھی جنتان جنگی و شمال دائیں باغات بائیں باغات ہماری محنت کی برکت یہاں مسجدیں ہیں مکتب ہے مدرسے ہیں جماعتیں ہیں مراکز ہیں دو تین چیز اس چیز کو لہراتا چاہے پیچھے سے پانی کی گہرا ہے پچیس پرسینٹ پانی میٹھا پانی ہے یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ سب تک کیا ہوا ہے عالم یعنی بھی ہاں۔ کی قدر کرنا شکر گزار کیسا ہے اس نعمت کا کیا حق بنتا ہے جیسے ہمارے لیے دعوت کا کیا حق ہے کا کیا حق ہے ماسوٹ کا حق ہے پڑھ کا کیا حق ہے آبادی تمہاری تمہارا تمہارا علاقہ بڑا ہی بڑھنے والا لیکن یہ بہت خوشگوار کیا کہنے اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے کیا کہنے اس کے باغات کے کیا کہنے اس کے اندر کے پھولوں کی بہت کے پانی کی شرینے کے بہت اچھی آبادی کے بہت اچھا شہر ہے بہت اچھا علاقہ ہے اور اس تمہارے وقت دیکھو جیسے بندہ زمین سے آسمان تک کا پھلا کر دیتا ہے پاپوں سے بےشریوں سے گناہوں نہ فرمانوں سے سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے خدا معاف کر دیتا ہے ایک مچھلی کے سر کے برابر کا آنسو اگر خدا کے آنکھ کے کنارے آج کٹ جاتا ہے تمہارا رب کتنا قدردان ہے اتنا قدردان ہے کہ آنسو سے جو مستی کے سر کے برابر ہے وہ سے وہ محمدوں سے وہاں تراشوں سے وہ حقوق کی پابندی سے وہ لوگوں سے جہن میں سہا رکھی ہے تازہ کرنے سے روزے نہ رکھنے سے ماں باپ کو سے اور یہ ان پاس سجائے پید ہے علم کو اور علماء کرام کو وہ ساری شکلیں بھی بن جاتی سزائیں سزائیں صرف یہ نہیں کہ کتابات تک ہوتے اور نمبر سی زمین سے گزرا کم پیدا ہوا چیزیں نہیں یہ بھی سزائیں ہیں لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو فرمایا ہوتا ہے اور آداب ہوتا جو عدق احترام کو کتابوں میں حدیثی کتابوں میں مستقل کتاب الآداب بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے مسجد میں آنے مسجد سے نکلنے گھر میں آنے گھر سے نکلنے اور ہر چیز کے آداب گیا ہے کل ہو ادب عجیب کل ہو ادب تین کو سارے کا سارا ادب ہی ہے آگے چلتے ہیں احکامات اور گزار کی سب سے پہلے احترام ادب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدھار کی رعایت نہیں کرتا ہے اسے اللہ سزا دی جاتی ہے سنتوں سے محرومی کی یہ بہت بڑی سزا ہے کوئی بہت اہتمام سے راتوں کو اٹھتا تھا جو بہت اونچی سنت ہے کوئی اس کو تلاوت کرتا تھا کوئی رائے خدا کی کو حرکت نہ تھا روزانہ کی محنت ہے مہانا محنت ہے سالانہ قربانیاں ہے آنے والوں کی نصرت ہے خیر مسجد کے اندر سبھی سے ہو جاتا ہے تو اسے من جانی دل سزا دی جاتی ہے سنتوں سے محروم تو جب یہ سنتوں کی پرواہ نہیں کرتا ہاں ٹھیک ہے سنتی تو ہے تو پھر اسے سزا دی جاتی ہے فرائض سے محرومی کی جب فرائش سے محرومی کی سزا ہوتی جب فرائض سے محرومی ہوتی ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے پھر خطرے میں ہوتا ہے جس کا ایمان سر ہو جاتا ہے اور ہم اس لیے ہیں ادھر کی نام کے لیے ابو کی نعمتوں کی پدر تاریخی اور اللہ کی نعمتوں کی ناپدری دہلی قوموں کے واقعات بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے واقعات بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں اور وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے رہبری کے لیے ہے یہ نہیں کہ یہ انہیں کے ساتھ تھا شہر والی بنیادوں پر والی بنیادوں پر شہر والی بنیادوں پر پھر ان کے راستے میں جو ہوگا وہ ان کے راستے میں بھی ہوگا جو ابو بکر عمر عثمان علی اشرف مشرہ وہ عظیم انصار بدل صحت ہنف فتح مکہ جن کی جانو خوابوں کی اور بنیادیں یہ ہوں گی ان کے ساتھ خدا کی رحمتیں برکتیں بدلیں تائیدیں نصرتیں قیامت تک کے لیے جانتے ہیں اس لیے قرآن نے کہا وطن علیہم نبل نبی آسینا ہو آیا دینا وطن علیہم نبل نبی آسینا ہو آیا دینا ہم سلخ منہا فأتبعه الشيطان فكان من الغالين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ذهب وإن تتركه يذهب فهذا مين عقل خوش عزيز طبعا تسمع ليك کو ہم نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا اس نے کبھی ہاتھ اٹھایا نہیں کہ جب کبھی جس مسئلے میں ہاتھ اٹھائے ہیں ہم نے اس کو تھا اور وہ انعام لیا تھا کہ کبھی ہاتھ واپس نہیں کیا اسی لیے وہاں عشد شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے ہیں ایمان کی طاقت بناتے ہوئے نماز کو جاندار بناتے ہوئے دعا ہے اور فرماتے تھے جانتے ہو دعا کیا ہے صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے جانتے ہو دعا کیا ہے جہاں تمام بات کے حساب جواب دے دیتے ہیں راست طور پر ٹھیک ہے مسلمان نے آواز تو پڑھ دی ہے اور پڑھ لیتے ہیں آبادی طور پر اسی لیے میں جیسا رحم سے مسلم کے بارے میں بہت فرما دیتے ہیں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ایک رسم کے طور پر ادا نہ ہو روز ہر ایک کے ایمان میں قوت بڑھ رہی ہو کہ ہاں اجالے میں ایمان کتنا بڑا اندھیرے میں ایمان کتنا بڑا اجالے میں اجالے کے احمد کتنے کیے اندھیرے میں اندھیرے کے راج اندھیرے کے جو احمد ہے وہ کتنے کیے دنیا کیا کر رہی ہے کہ کا راستہ دیا گیا ہے ایمان و عمل یہ کوئی رسم نہیں ایمان رہا ہو ایمان سپورٹ بہتر سماج کر رہا ہو یہ سچ کا ایمان خاص تب ہوتا ہے ایمان زندگیوں میں کب آتی ہے ردائل سے زندگی کا پاس کب ہوتی ہے وہ ساری باتیں ساتھ کہ جنت میں ہر چیز داخل نہیں ہوں گے جب تک ایمان نہیں ہوگا اور ایمان ایمان نہیں بنے گا جب تک تمہارے آپس میں محبتیں نہیں ہوگی محبتوں کی دونوں ہم نے بات کر کے دان سکھانے کے لیے اور اور جمانے کے لیے اور جیسے مشورے ہنسی کہتے ہیں جب تک چھوٹ گئے Его заводят в сети, جو اصل تمہاری ذمہ داری ہے اس زمین آسمان اسے دیکھ سکتے گے کہہ سکتے یہ تو تمہاری قلتوں کا سامان ہے تم سلاوت اور ابھی تم دلکش تم جا چل تم بہت تمہارے کاروبار نادائش کو ہونے لگیں گے کیا حلال کیا اس کی کوئی تمیز نہیں جیسے قیامت کے علامات سے کاروبار کا چکن جن کو بہت گا کہ ساری زندگی کا سبھی پریش بن جائے گا یتیم کا ہو بیوا کا ہو مدرسے کا ہو مسجد کا ہو اپنا ہو پڑھائے کا ہو چھوٹے کا ہو بڑے کا ہو ہمارا پیٹ ہمارا پیٹ ہمارا پیٹ یہ تمہاری تمہاری سرکار سے اور تمہاری روش سے آسمان پاس بچیں گے زمینیں ہل جائیں گی سورج کی روشنی اور چاند ختم ہو جائے گی يوشك أن يأتي على الناس زمان سيأتي على الناس زمان زبان اس زندگی کا مقصد ہی شرف ہوں دینار و حمن احترام استقبال رنگ میں بیٹھنے سے کیا ہوا وہ کتا بھی جا رہے تھے مس میں جا رہا رحم ہونے سے زندگی بندی وہاں تو کتوں کے پاس حیثیت نہیں ہے اس کے یہاں قانون قانون دار نبی اس کی سنا دیجیے اور یہاں تک قیامت تک پڑھی جائیں گی ہر مکتب میں ہر اس کلاس میں ہر ہر جگہ تک اس آدمی کا واقعہ سنائیے جن کو ہم نے نعمتوں سے نوازا تھا جن کو ہم نے بڑی بڑی نشانیاں دی تھی جیسے حضور نے فرمایا کہ ہم تمہیں جو ہی چھوڑ کے نہیں آ رہے ہیں ہم تمہارے ہاتھ میں قرآن سے جا رہے ہیں جو قرآن سے بڑی کوئی نعمت ہے قرآن قرآن کا علم قرآن کا عمل پرانی شفات پرانی دعائیں پرانی نظام قرآن معاشرت پرانی اخلاق پرانی عقیدہ پرانی عبادات کہ آدمی حال میں بنتا ہے کہ زندگی پر خدا کی حال سے رحمتیں برستی ہے کہ زندگی پر نعمتوں کے دہانے اور نعمتوں کے دراؤ میں خدا کرتے ہیں کہ زندگی پر تو آن جن تھے اس زندگی پر ناممکن ممکن پورا کرتا ہے نہ ہو آیا اس کو ہم نے بڑی نشانیاں دی تھی فن سلخ منہا چپکے سے سڑک گیا وقت کہیں اور لگنے لگا پیسہ کہیں اور لگنے لگا سوچ کوئی اور ہو گئی اور میں پڑا رہا آنکھیں آنکھیں کھلی ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن بے ہوشی ہے بے نشہ ہے جیسے نشے والے کو ماں سے بات کر رہا ہو یا بیوی سے بھائی سے بات کر رہا ہو یا ابا سے مشری ہوتی ہے ایک نشہ ہے ملا چپکے سے سڑک گیا وہ جو اس کی اصلی دولت تھی وہ جو اس کا اصلی سرمایہ تھا وہ جو اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق تھا أربع عشر مغبرة قدواه لوقت مع الله لا أضره اتكسلت ولا سرمايتها ولا جند بال ولي شاهال ولا جند بال ولي شاهال لكن حالتك اگر کسی مسئلے میں اللہ پر قسم کھا لیتا ہے کا سرمایہ لیکن آنکھوں دیکھی چمک دمک دو پڑ گیا تباہ ہوا اپنی منمانی کے پیچھے پڑ گیا جو جی میں آیا کس طرح جی میں آیا جہاں جی میں آیا اب یہ طویل نہیں رہی کہ میرا وقت لگنے کی جگہ کون سی تھی میرا مال کیسے کمایا جاتا تھا کہاں خرچ کیا جاتا تھا میری سوچ کیا تھی میں خدا کی مخلوق کے لیے کس طرح دل ملاتا کس طرح دل ملاتا تمل ملو کوئی تمل سلیم یہ صحابہ کی سیرت ہے اپنے گھر میں تو فاقہ ہے روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں اپنے پیشاب کی دھار چمڑے کے خوش ٹکڑے پر ایسی جیسے کچھ پترا ساری ہو کے دیتا ہے تو وہ کچھ کھال سکتا ہے لاتے ہیں چلاتے ہیں اسے خاص بنا کے کھانتے ہیں جو ندی پشپہ لیکن نماز میں فرق آ جائے کپڑے میں فرق آ جائے توکل میں فرق آ جائے کہ یہ کسی قیمت پر برداشت اس آدمی کو اللہ پاک نے لے لیکن یہ چمک چمک کے پیچھے پڑ گیا سنت ملا بہت انتظار میں رہتا ہے کس کو کب کس راستے سے بن رہا ہے کس کو کس راستے سے دیکھتا ہے کس کو کس راستے سے خدا رسول سے دور کرے کون سی کمائی کون سا لباس کون سی صورت کون سی شکل کون سی شادی اس کو جہاں تمہاری ٹیلی فون ڈائریکٹریوں میں لوگوں کے فون نمبر ہوں گے جو شیطان کے پاس ایک ایک کا پورا ہوتا پتا کس گلی میں کس محلے میں کس منزل میں کس لباس میں کس کہاں کس وقت کیا اندھیرے میں کہاں ہے اجالے میں کہاں ہے یہ بہت بہت سی اب اب جو اصل چیز وہ چھوڑی شیطان سدھار میں تھا پیچھے سے حملہ کر دے اور چلاتے چلاتے وہ ایمان وہ تقوا وہ خوف خدا وہ آمار کا اہتمام وہ راتوں کے گرم آسو وہ قرآن کی تلاوت وہ صبح کا ذکر وہ رہے خدا کی نقل حرکت آج تک سب حاصل وسلم کے زمانے کے ایک آدمی کی ذکر کیا ہے نام من کو لنصدقن اون من کی ایک آدمی نے تمنا کی تھی مسجد نبی کا آدمی تھا اور وقت حضور کی صحبت میں پانچوں حضور کی امامت میں اور جہاں حضور کرنا ہے ہر ہے کرسی ہے زیادہ کچھ مسجد میں ہے نمازوں میں ہے آنے والی جماعتوں کو سنبھال رہا ہے جانے والوں کو ہدایات دے رہا ہے وہ سن رہا ہے بڑی نعمتوں میں تھا اچانک کیسا ہوا میرے پاس بھی دو پیسے ہوتے میرے پاس بھی دو پیسے ہوتے تو میں بھی یوں پڑھتا یوں کھاتا یوں کرتا وہ کوئی گھڑی ہوتی ہے پہلا رواج میں آتا ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جو شمولیت کی گھڑی ہوتی ہے اب اس کا علماء مارے مختلف باتیں کبھی ایک امام جس وقت میں کی طرف چل رہا ہو وہ گھڑی ہے کبھی وہ خطبہ کے بیچ میں کی بازار مانے کہیے کسی نے گروپ سے پہلے کی مغرب سے پہلے اصل سے بات کی گئی چھوٹنے کا فوج ہے کیونکہ ایسے ہی آدمی جو چلتا ہے ماں باپ ہے بھائی بہنوں کا پتا کرتا ہے اپنے کی وقت فکر میرا کوئی بول میری کوئی نشستوں کا برخاست میری کوئی ایسا کا جب اس کے میرا اسمان زخمی ہو جائے میرے ذات کے ساتھ تعلق میں فرق آ جائے یہ برداشت کی کہ میرے پاس بھی دو پیسے ہوتے تو میں نہیں ہوں کرتا اللہ نے سننے دینا شروع کیا پیسے دینے شروع کیا جائے جیسے زمانے کی سب سے بڑی دولت مویشی اور جانور سمجھ جاتی اب اس پہ دولت بھرنی شروع ہوئی اور ایسی بڑی ایسی بڑی کہ مدینہ میں اور کوئی جگہ اس کے پاس نہیں رکھنے کی مدینے سے باہر جگہ لی آج تک کیا کہتے ہیں کو ہاؤس ہاں، ہاں۔ آیا وہاں بھارت تو بھر کر چلا گیا لیکن کیا جا رہا ہے اس کا احساس وہاں پانچوں نمازیں تصویر ہو کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تھی اب کبھی رکھاتے جا رہی ہے کبھی ہونا جا رہی ہے کبھی پوری جماعت ہی جا رہی ہے یہاں تک کے پاس ان ایسی مصروفیت کیا ہے کہ چوے کے بدلے ظہر کی نماز اپنی جگہ پر پڑی انداز کاشمی کی جمع بہت خیر آدمی جب ماحول سے کرتا ہے نا یاد رکھنا اس لیے میں نے کہا تھا ہماری یہ ساری محنت ایمانی ماحول دینی ماحول قرآنی ماحول اسلامی ماحول خدا رسول کی کہی ہوئی کے کرنے اور منع کی ان سے بچنے اس کا ماحول بنانے کی محنت ہے کہ جو تاجروں میں کاشتاروں میں آتاوں میں غریبوں میں گھروں کی پروانشوں میں ہر ایک کی رنگ میں رنگ رہا ہو ہر ایک کا فکر ہر ایک کی سوچ یہ مسجد نبی کے ماحول سے کٹا حضور کی شہبت سے دور ہوا رکھاتے جانے لگی تقدیریں اڑا جانے لگی کے جمعے کی جگہ زہر پڑھنے لگا اس کے دھیان سے متعلق اب مسئلہ آیا بال کا اس کے بال بہت ہو گیا اس کے شکار بھی کر لوں حضور اکرم صلی اللہ وسلم نے اپنا عادل بھیجا اپنا آدمی بھیجا کہ جا کے اس اس کے مال کی زکات لے آؤ اس مسجد کی برکت سے اس مسجد کی دعا سے اس مسجد والے اعمال کی برکت سے یہ دعا قبول ہوئی تھی تمنا پوری ہو رہی تھی دولت آ رہی تھی اب جب حضور کا آدمی آیا تو تو ادب یہ کہتا تھا آئیے تشریف لائیے مرحب کے رسول رسول اللہ حضور کے بھیجے ہوئے آئے ہو چشمے روشن دلے ماشاد تشریف لائیے لیکن کیا کہنے لگے کیا کہا اس نے اچھا اب مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیا جائے گا زکات کو ٹیکس کہا وہ تو حضور کے بھیجے ہوئے کہ جو بات ملی جواب ملا وہ لے کے چلے گئے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارگزاری سنائی جی وہ تو زکات کو ٹیکس کہہ اچھا حضور خاموش اسے نشہ اترا مولانا صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نشا مال کا نشا آل کا نشا کا نشا حکومت کا یہ وہ نشے ہیں کہ نہ جانے آدمی کو کہاں لے جا کر کے مارے اور بڑے واقعات سناتے تھے اس کا نشہ اترا جیسے سورج کا روزانہ اترتا ہے نا بارہ بجے تو ہر ایک ہے کوئی کوئی بلایا ہے کسی کو کسی کی لے وہ سورج کہتا بارہ بجے پوچھتے ہیں آج سوال کتنے بجے ہے ان کا نشا کتنے بجے اترے گا کیا ہوا پیلے پڑ گئے کیا وہ ہو گئے نشہ کسی کا رہا ہے نہ کسی کا رہے گا پھر کو نشا تھا حکومت کا قانون کو نشاتا دولت کا بہن سبا کو نشا تھا زمیندارے کا بہن آپ کو نشاتا قومی حوت کا قرآن قرآن ہے وہ ادا بھی روایا انہیں والوں آنکھیں کھولو ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے بابا بابا سچ میں جاری ہے ابھی کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو نعمتوں کی قدر کرو مصطفیٰ نے کیا کیا سو انکار ٹھیک کھائیں گے پیئیں گے بدلے سجائیں گے رانوں کے ہاتھ ماریں گے ایک نہ مانیں گے خدا کی نہ نبی کہاں ارو اب مقابلے سے آگے اللہ رسول کے اس قوم کے لیے اللہ پاک نے سترہ نبی بھیجے تھے سترہ نبیوں کو تو کوئی غلط ہوتی نہیں ہے شہر امین ہم کن جس تعلیم کی ہم تمہیں جس زندگی کی ہم تمہیں جس معاشرے کی ہم تمہیں جس اخلاق کی ہم تمہیں جس تقریبیں اور عبادت کی ہم تمہیں جس طرح کی راتیا کے انتظار میں دعوت دے رہے ہیں ہمیں تمہارے ووٹ چاہیے نہ ہمارے نہ ہمارے تم سے کوئی غیر وابستہ ہے اب اللہ ساری دنیا میں سیوا میں سرکار ایک ہو جائے تو وہ ہے چار دن کو رہنے والا ہر ہونے بچر اللہ کا انسان کرتے دیتا ہوں اللہ ایسے نبی نبی ہے ان کے مناسب ان کے مناسب ان کے محاسن ان کے درجات ان کے فضائل امت اس کے لیے بھیجے گئے ہیں ساری امت دار ہو جائے تو اور امت کا ایک زمانے تو سبھی سبھی ہے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں سترہ ندی آئے ہر ایک سمجھاتے رہے تمہیں کھانے کو کمانے کو شادی بیاہ کو خوشی کو منع نہیں کرتے جو راستہ ہے شکر گزاری کا دادی کا زبان کو اللہ نے تم کو دی ہے اللہ کی نعمت ہے اس سے وہ بول بولنا کہ جس سے دل چر جائے نظریں اللہ کی بھی ہوئی ہے وہ دیکھنا کہ جس میں خدا کا فرق پوچھتے ہیں عبادات کی کیفیات اور مرانت ختم ہو جائے یہ بھی ہے گلوں میں رشتے رکھنے کو مشغول اللہ کا کیا ہے کھاؤ پیو تاؤ صاف انسان خدا نے سیلاب دے جاتے اور ایسا بھیجا کہ پھولوں کو کانٹوں سے پھلوں کو پتھروں سے بدل دیا وہ بدلنا ہم جنت جنت ہم دوا نئی بکلن ہم جن دے دیوں اصلوں شیشن کدی پھلوں کو کانٹوں سے پھلوں کو پتھروں سے بدل دیا کا رہا کام بیمار تفروں سمجھ طرف سے کوئی جاتی نہیں ہوئی ہے ان کی اس نامدری کا ہم نے ان کو یہ بدلا دیا ہے اور قیامت بٹھانے والے آدم کے اولاد مشرق کے رہنے والوں مشرق مغرب کے شمول کے رہنے والوں جنوب کے بجات کی شو میں زندگی گزارنے والوں زمینوں کو سوچنے والوں اعلیٰ درجے کی مشینری اعلیٰ درجے کی نئی نئی ٹیکنالوجیوں ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ یہی ہوگا جو ہماری نعمتوں اور ناپدری کرے راج نہ ہو و مکے والے جن کو اللہ نے حضور کے جلد امجد کی برکت کے کھانا کو دیا تھا اب آگے اتراہٹ پر آگے حضر و پر ابھی نے نظر بند کر دیا پانچ سال تک نہ پانی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں موجود ڈالی جا رہی ہے گرے کے پودے ڈالے جا رہے ہیں گزرنا مشکل کر رہے ہیں مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ نہیں ہم وہ ہیں ہم چنیے ہم چنا ہم چنیے ہم چنا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وكفرت بأنعم الله اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سب سے بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت آپ کے ساتھ کا آیا ہوا دین آپ کے ساتھ آئی ہوئی شریعت آپ کی ادائیں آپ کی سنتیں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اس کو اللہ ہزار پانچ کے میدان میں آئے تنا سے بلک رقم بھی رقم وہ ادب والے تم محمد آج ہم نے نعمت ہوں اس کی معاف کر دیا اتنی بڑی نعمت جن کے ہاتھوں یہ ملا تھا جن کے راستے سے یہ مل رہا تھا کہ جن کی ریاست دنیا میں چار چمپوں میں عدم کیا امن کی چادر بچتی سکون کے انسان میں سانس لیتی رحمتوں کی بارشیں ہوتی خدا کا پیار آتا اس نعمت کی ناپدری اللہ نے ان کو جو سزا دی وہ معلوم ہے وَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اس قوم کو خدا نے عذاب دیا خوف اور خوف کا خوف ایسا کاری ہوا ان پر کہ اپنی جگہ رہنا مشکل ہو گیا نہ جانے کس وقت کیا حادثہ نہ جانے کس وقت کیا مصیبت نہ جانے کس وقت کیا ناگانی خوف اور خوف یہاں تک اس کا سرین نے کہ بھوک اپنی اس انتہا کو پیاس اپنی انتہا کو پہنچی ہے کہ ماں باپ نے خود اپنے معصوم بچوں کو صبح کر کے روٹی کسے بوٹی چبائی اور پیاس بجانے کے لیے معصوم بچوں کا خون دیا خدا خدا ہے خدا خدا ہے بڑی قدرت والا ہے وہ رحیم بھی ہے وہ کریم بھی ہے وہ موتیوں کی سال بھی ہے وہ معاف کرنے والا بھی ہے لیکن نا مدرو پر پکڑ کرنے والا والے ہم نوی آتے نہ آیا اور آج نے سطح کے واقعات کے بیان کیے ہیں خاندانوں کے واقعات کے بیان کیے ہیں افراد کے واقعات بیان کیے ہیں یہ فرق تھا گائے نبی اس کا واقعہ سنا دیجیے جس کو ہم نے یہ دولتیں دے رکھی فن سلخ منہا سمجھ گیا شیطان پیچھے لگ گیا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض ہم چاہتے تو اسے اس راستے سے ایمان کے راستے تقوی کے راستے تک کے راستے تعلق اللہ کے راستے راتوں کے موٹے آنسو رونے کے راستے خدا کی مخلوق پر شپت کرنے کے راستے ایک دوسرے کا آروہ لحاظ کے راستے رشوت کا جو حکم ہو اس کو پورا کرنے کے راستے ہم اس کو اتنا اونچا اٹھا کے اتنا اونچا اٹھا کے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی نہو وہ اللہ کا غیبی نظام وہ اللہ کی قدرت کا نظام وہ غیبی مصر کے برکتیں رحمتیں شامل حال ہو جائے اس سے نظریں پھیر کر زمین پر پڑا ہوا سامان یہ بھی لے لوں وہ بھی کر لوں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں سوری طاقت الى الارض جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گدے کو بکری کو وہ سونگتے رہتے ہیں سونگتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں کوئی چیز کھانے کے ہوتے تو کھا لیتے ہیں نہیں ہے تو پھونک مار کے اڑا دیتے ہیں بھولا چند رو اب یہ اسی کو سونگ رہے ہیں دولتوں کو سونگ رہے ہیں پودوں کو سونگ رہے ہیں حیثیت بنانے کو سونگ رہے ہیں اسی چکر میں بلا چن وہ ہوا اور اس آنکھوں دیکھے پر اپنی تمام پر طاقت لگانے کے نتیجے میں پرو ہے کے حکم کی نہ شریعت کی نہ سنت کی قبر کی نہ حشر کی آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے قبر تنگ ہونے کا سامان بن رہا ہے یا قبر کی خوشحالی کا سامان بن رہا ہے اس سے سے بے آنکھیں بند جو میں آئے گا وہ کریں وہ ہوا قرآن تو قرآن ہے یہ امتوں میں ایسا ہوا اللہ سے وسلم کی امت کا آدمی جس کی تمنا لیکن ماحول سے کٹا بول بدل گئے یا تو اس ماحول میں یہ بولتا تھا سب سے بڑی بات اللہ کی اللہ ہی کرنے والے ہیں لگا نقصان ہے سر دلّی کسی کے کرنے پر رتنا ہے تو حیات مالک ہے یا اللہ کی بڑائی کے ماحول میں تھا محمد صاحب کے شہد بنانا ہے خبر بنانی ہے حضرت بنانی ہے سکھانا ہے یہ ماحول تھا اس لیے کہ مسجد نبی کا کہ چوبیس گھنٹے کے عوام بتلائے جاتے ہیں ماں یسو صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو بہت تفصیل سے بتاتے وہاں ایمان کی مجلسیں تھی تعلیم کے حلقے تھے ذکر کے حلقے تھے قرآن کا سیکھنا سکھانا تھا اشار و ہمدردی تھی آنے والوں کو سینے سے لگایا جاتا تھا جانے والوں کو خدا میں بھیجا جاتا رخصت کیا جاتا تھا خود محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے براہ کے خلیہ ابو روی رضی اللہ تعالیٰ ہوا ہوا کہ وہ بھی اسامہ کو رخصت کر رہے ہیں اسامہ سواری پر ہے آپ امیر المومنین ایسا نہ کیجیے ایسا نہ کیجیے آپ کیا پیدل اور میں سواری پہ اسامہ تمہارا کیا نکلتا ہے اگر میری آخرت بنتی ہے اگر میری کچھ پونجی بن جاتی ہے امال کی تم کو کیا رہے ہو ہے خدا میں تو میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں شان کتنی اونچی ہے عمل سے بے نیازی نہیں ہے کیا پتا کسی کی رخصت کرنے پر اللہ راضی ہو جائے کیا کیا پتا کسی آنے والے کو سینے سے لگانے سے خوش ہو جائے سیدھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی پر کار پر اخلاق پر لطف و عنایت پر جو دیتے ہیں وہ ناز پاؤں چلانے پہ نہیں دیتے ہر وقت پیشانی پہ شکست ہر وقت اب اس سے کم پریوا کھائیں گے لکھوا لیں گے اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مرتبہ مدینہ مجھے بیٹھے ہوئے تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اللہ ان برکت دے اور ہم لوگ سب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اثر کے بعد کا وقت وہاں سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت دنوں تک سوچتا رہا کیونکہ وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی سہارنپور سے دل آتے تھے ہمارے حضرت کے پاس جو بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ آدمی مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کو جس سے کہ بہت نہیں بہت لاگ بہت کمزور زبان ہے نقرت پر اتنا بڑا عالم جی اللہ نے ان سے کام لیا وہ کیا بات تھی کہ وہ حکومت اور دولت اور یہ ہر ہر دیش کا پسہ نہیں بلکہ ان کے تو گھروں پر بھی لوگوں نے قبضے کر لیے تھے کہ وہ کیا بات تھی بہت دنوں تک سوچتا رہا سیرت کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں تو دو چیزیں ملی ایک حضرت کے اخلاق بہت بلند تھے اتنے اونچے اخلاق ایک ایک آدمی آتا ہے اور اس کے استقبال میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے میں ایسے جیسے شکاری شکار پر اور اس کو ابھی وہ داخل نہیں ہوا ہے وہ جی وہ جی وہ جی آؤ آؤ آ گئے آ گئے وہ دو چار میں اتنا مانس اچھا یہ تو کوئی بہت پرانی پہچان ہے اور سال آنے والے کا منہ سے شراب کی داڑھی صاف کپڑے ایسے اور مولانا محمد علی صاحب نمبر اللہ مرکز ہو اللہ مراتی بہو اس کو سینے سے لگا رہے رہی ہاں۔ بھائی کہاں سے آئے کیسے آئے ابھی آپ کے پاس آیا ہوں تو آ کے میرے پاس میرے پاس کیا بات ہے ابھی تو آ کے لیے آیا ہوں واہ اس مسجد میں ہی ہوں تیرے واسطے دعا کرنے کے لیے تیرے واسطے دعا نہیں کروں کس سے وہ آدمی جو نہ تبلیغ کا نام جانتا تھا نہ دعوت کی دال جانتا تھا یہاں تک کہ جو آگے بات ہوئی ہے تو غریب تو پلنے کے الفاظ نہیں معلوم تھے لیکن باہر مولانا خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند کر فرمائے تھوڑی دیر میں جو اس کو مانوس کیا ہے بنا کر کے بھیجا ہے تجھے تو کلمہ نہیں آتا گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے اتنا تو کہہ دے گا کہ بھائیوں میں اپنے کو مسلمان کہتا ہوں لیکن مجھے کلمہ نہیں آتا تم ایسے نہ ہوئی ہو اور جاؤ تم بلا لیجیے تمہیں کلمہ اتنا تو کر لو گے آج اتنا کر لوں گا تجھے گاڑی بنا کر دے گا آنے والوں کے لیے پھر شراہ بن جانا اس کی بات کا صحیح جواب دینا فلا تنہر حبیب رب العالمین سید القولین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین ان سے خدا کہہ پیارے نبی پیارے نبی کوئی بات پوچھے تو اس کو چھلکنا مت اسے ڈانٹنا مت اسے پھٹکارنا مت اللہ کہہ رہے اور اس اخلاق کی بلندی نے ایک آدمی آیا مسجد نبی میں لنگی اٹھائی اور پیشاب کی تھار ماری مسجد ہے مسجد نبی ہے وہ چادل ہے وہ چادل صحابہ تو اس کو مارنے پیٹنے کو تیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا آپ نے برما رک جاؤ خبردار اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے اسے پاری بجانے دے سروے کائنا چار بدینا پڑے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے جائے واقعے پر پانی کا ڈول منگوا رہے ہیں تم میرے پانی بہا دو پانی بہا دیا گیا کرنا تو پہاڑ آؤ ڈال زمین پاس ہو گئی یہ کون اس کا عمل ہے اس کا عمل ہے اللہ اور کس کے لیے کر رہے ہیں ایک ایسا اناری ایک ایسا ناواقف جسے مسجد کے آدھار معلوم ہے جو اللہ کے نبی کو جانتا ہے نہ آپ کی شان کا جانتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دوں اس لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن کے کتنے واقعات ہیں قوموں کے اویجن زوال کے احادیث میں کتنے واقعات ہیں محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے إيه؟ کتنے اقوال و افعال ہیں وہ صرف یاد کر لینے کانوں سے سن لینے اور مزے لینے کے لیے نہیں ہے ماتا تم رسول کو جو تمہیں تمہارے نبی نے دیا ہے وہ لے لو تمہیں تمہارے نبی نے لوگوں کے ساتھ اخلاق اس طرح برتنے کو بتانا ہے اس طرح آنے والوں کے ساتھ اخلاق برتو اس نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ دادی کا کتنا لگتا ہے کہ کون ہے یہ تو میرے ساتھ کرنے تو تھے لیکن انہوں نے ہاں یہ ندی برحق ہے اچھا کیا دعوت ہے اب وہ دعوت سمجھ رہے ہیں اب وہ کون سمجھ رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ ایسا پیار کا محبت کا خواہ کا برتاوا کیوں کرتے ہیں کہ ان کو تو ان کے رب نہیں کہا وہ ان نقل ہو عظیم آپ کی تو شان ہی اخلاق کی ہے وہ اپنے قدیمے میں گیا اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگا ماں سجالی ماں پہلانی ماں نہی ماں کہانی ڈاٹا نہ پھٹکانا نہ کھڑا بڑے اچھے لوگ ہیں مسجد والے تین سو آدموں کو لے کر آیا اور ایک کے ساتھ کی ایک کے ساتھ کے اخلاق کا برتاوا تین سو کے ایمان میں آنے کا ہم نے اسی لیے ہمارے حجم نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے تو لوگ ہم کو دیکھتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے وہ رحمت اللہ علیہ اس آدمی کو داری بنا کر بھیجا کہ مسجد میں رہنے والوں کو ذمہ داروں کو ترتیبیں بنانے والوں کو اخلاق کے راستے سے تعلیم کاٹیں وہاں صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں دیکھی جس پر میں مطمئن ہو گیا کہ اللہ نے ان کی دو شکتوں کی وجہ سے کتنا بڑا ان سے کام لیا ایک اخلاق بہت بلند تھی اور ایک حکمت تھی کس کو کس راستے سے جو حضرت کے زمانے میں مہاراج صاحب اللہ کے زمانے میں اس زمانے کی جو بڑی بڑی نامور شخصیتیں اپنے علم و کمال کے اپنے فل و کمال کے حامل اور دنیا کی نظر کی نظر وہ بھی آتے لیکن ایک عجیب دعوت کی دھن تھی ایک عجیب دعوت کا فکر تھا جیسے عامی سے عامی عامی سے عامی آدمی کی صلاحیت اس کا وقت حضور پاک اللہ علیہ وسلم لوگ محنت پر آ جائے ایسے جو جس کا جہاں کا جس لائن کا خاص ہے اس کے پاس خدا کی بھی ہوئی جب آنا اس کی بھی حجر والی محنت رکھا جائے حکمت اور اخلاق خیر اس آدمی نے جواب تو دے دیا کہ اچھا مسلمانوں پر دیتے وہ چلے گئے حضور کے یہاں جواب لیتے اب اس کا نشہ اترا ہے مجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا مجھے اس کے ساتھ تھوڑا اچھا برتاوا کرنا چاہیے تھا ہم نے ساری ساری جو کچھ اس کی دولت اس کا حساب کر کے سرکار کی رقم لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہوا کے لیے قبول فرما میری حضور رقم شری لنکا اس میں مربوط کروا دیا ہمیں نہیں چاہیے یہ سمجھتے تمہاری دولت سے ہمارا کام چل رہا ہے ہوگی تو دین چمکے گا کو خوشامت کی نہیں حضور دربار سے مردود ہوا یہ زبانت کے بول ہے نا زبانت کے بول ماں کو ہم کیا کہتے ہیں دادیوں سے ہم کیا بات کرتے ہیں ابا کو کی فرض کے ساتھ کسی پہ جوانی کا نشہ کسی پہ دولت کا نشہ کسی کسی عہدے کا اور کچھ کرنا چاہ یہ سوچتا نہیں ہے ماں کو کس الفاظ میں لیکن وہ وبال جان بن جاتے ہیں ہم وبال جان نہ بن جاتے ہیں وہاں سے محدود ہوا انتظار کرتا رہا حضرت صدیق رضی اللہ اب کے زمانے میں آیا ارے آپ قبول فرما لیجیے نہ بھائی جس کو میرے بڑوں نے نہیں کیا ہم تو بڑوں کی چال چلتے ہیں جو بڑوں نے راستہ دکھایا ہے کہ ہمارے آقا نے قبول نہیں کیا میں تو نہیں کرتا انتظار کرتا رہا دورے فاروقی میں آیا حضرت عمر رضی اللہ کے جسمانے میں آپ قبول فرما لیجیے نہ بھائی اپنے بڑوں کی راہ چھوڑ کے پھر ہم کہاں جی آئیں گے میرے اسلاح دونوں مارے گئے ہیں میں بھی اس کروں گا میں کہتا ہوں کہ یہ واقعات یہ اشاخار یہ میری تمہاری پوری امت کی رہبری کے واقعات ہیں وہاں پر تینوں جگہ سے مردوط ہوا منافق ہو کر مرا یہ وہ آدمی تھا جس پہ یہ دولتیں تھی یہ انعامات تھے یہ نعمتیں تھی لیکن نافذ تھی اس لیے صلی اللہ وسلم فرمایا ہے وہ یوم امن لہ جنگا جو آدمی مجھے دو نعمت دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی زبان اور گارنٹی دیتا ہوں ایک دو کے بیچ کی زبان اور ایک دو ٹانگوں کے بیچ کی شرم کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ ساری رہبری ملتی ہے اس پر میں نے کیا تھا یاد ہوگا آپ کو میری یاد ہوگی آپ کو میری پہلی بات ایک ہے دنیا سے زندگی گزار کر جانا ایک ہے زندگی بنا کر لے جانا انسان کی شرافت انسان کی کرامت انسان کی بلندی انسان کی انسانیت انسان کا اپنا آج مقام ہونا وہ اس کی زندگی کے بنانے میں ہے گزارنے میں نہیں ہے آتے گزارا کرتے ہیں ٹھیک ہے شہر گزار کرتے ہیں سانپ اور بچھو بھی راتیں دلانا کرتی ہے رات یہاں بھی ہے رات وہاں بھی کسی کی رات کسی کی رات انسان کس کی رات دنیا شہر خموشہ بنی ہوئی ہے دنیا شہر خموشہ بنی ہوئی ہے پرندہ پر نہیں مار رہا ہے اور اس کے یہ موٹے آنسو اے خدا اپنی مخلوق پر ہم فرما دے خدا محمد علیہ وسلم کی امت کو محمد صلی اللہ علیہ محنت پر میں کر دے دنیا شہر ہمیشہ بنی ہوئی ہے پرندہ پر نہیں مار رہا ہے اور یہ لوگ پٹندہ اتوار سے ہو گئے تو اس کی آواز سنائے آسمان کے پودوں کو چیرتی ہوئی ہوگلوں کی شکل میں زمین پر آتی ہے خدا نے ہمیں وہ کام دیا سنت کو اس لیے کہا جب بھی اپنی راہ چھوڑو گے جب بھی جب بھی اپنی جگہ چھوڑو گے جب بھی اپنی محنت اور کام کو چھوڑو گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی نے کچھ کیا ہے نہ کوئی کچھ کر رہا ہے نہ کوئی کچھ کرے گا مسلم ہی جس پر جو حال آتا ہے وہ اس کے اپنے آنار کا نتیجہ ہے جیسے میں نے مشکا شریف کے بعد سنائی تھی کوئی کسی کی ٹان کھینچتا ہے نہ کوئی کسی کے ٹوپی اچھالتا ہے نہ کوئی کسی کے خلاف کو اسکیم اور منصوبہ بناتا ہے آدمی کی اپنی لڑائی کی معاشیتیں مومنین کے دلوں میں ہو اور آدمی کا اپنی ایمان کی محنت کو محنت بنانا آمان کی پونجی تیار کرنا ہر وقت سے ڈرتے رہنا عمل تو بہت بڑا ہو گیا بڑی قربانی ہے بڑا مجاہدہ ہے لیکن اس میں کہیں چھید تو نہیں ہے لوٹا تھل اسٹیل کا اور آج تک تو کیسی کیسی میٹیریل اور کیسی کیسی کھاتے بہت شاندار نقشی شاندار جو دیکھے منہ میں پانی آ جائے پورا لوٹا بھر لیا اور مطمئن ہے مطمئن ہے ماشاء اللہ لوٹا بھی ایسا پانی بھی ایسا لیکن چار جگہ چھید ہے چھوٹے چھوٹے آنکھوں کا کا کا چھید چھید چھید کانوں زبان دماغ کی سوچ کا چھید یہ سراغ ہے جیسے مولانا محمد نہ اور فرمایا کرتے تھے دنوں تک موت کے پہنچنے کے چار راستے ہیں زبان کے راستے کانوں کے راستے آنکھوں کے راستے دماغ کی سوچ کے راستے جو کچھ دیکھو زبان سے اس کا انکار کرو اس سے نہیں ہوتا اور سے ہوتا ہے جس سے ہونے کو سنو انکار کرو اس سے نہیں ہوتا خدا کے کرنے سے ہوتا اپنی نظر پر اپنی زبان پر اپنے کاموں کی شناخت پر اگر آئی میں لمبے چاول کام کے لیے تو اپنے دماغ کی سوچ پر کنٹرول کسی نے کیا نہ کوئی کچھ کر رہا کوئی کچھ کرے گا جو ہوا اللہ کے کرنے سے جو ہوا اللہ کے کرنے سے جو ہوگا وہ فرماتے تھے اس کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا سنو اتنا سوچو کہ اللہ کے ہر گیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دلوں کی گہرائیوں جو اتر جائے اس کو اتنا بول کاروبار کرو یہ بولتے ہوئے بھی بچوں سے ملو یہ بولتے ہوئے دوستوں کی و مجلس سے بیٹھو یہ بولتے ہوئے بڑے بازار سے گزارو یہ بولتے ہوئے وہ اونچے نیچے خوبصورت نقشوں سے ہر ایک کی نفی کسی نہ کچھ کیا نہ کرے گا نہ ہوگا نہ ہو رہا کی ذات کہ جب یہ یقین بنتا ہے تو یہ ہے وہ شیرا وہ میری پہلے والی بات یاد کرنا وہ بچے جو پتنگ اڑاتے ہیں اور ڈور ان کی لٹ جاتی ہے ایک کو کھولنا چاہتے ہیں دوسری لگ جاتی ہے تنگ آ کر اسے توڑ تار کے پھینک دیتے ہیں اس وقت دنیا زندگی کی ڈور سے آج لائی پڑی ہے کیا تاجر ہو کیا کاشتکار کیا امیر ہو کیا غریب کیا حکیم ہو کیا حکیم ہو کیا پبلک کیا عوام ہو کیا خواص زندگی کی دور سے ہر ایک کی دور الجھی ہوئی ہے قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حال تھا آپ کی ریاست پر مکے والوں نے کچھ نہ کچھ کیا آپ پر تو ذمہ داری تھی کہ آپ کو تو اپنی ذات سے بھی کام کرنا ہے اور اپنی دنیا سے رخصت سے پہلے ایک ایسا مجمع تیار کر کے جانا ہے کہ جو سو فیصد آپ کے رنگ میں رکھا ہوا ہو ذمہ داری کی وجہ سے آپ ہجرت کی یا مدینے والوں کو تیار کیا اس سے بچنے میں دو خاندان تھے اور اور حضرت ان کے درمیان ایک سو بیس سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی کتنی شاعر کتنا مال کیسی صلاحیتیں کیا کچھ ہو چکا تھا کہیں سے کوئی سرا بھی نہیں رہا تھا کوئی سرا کی شکل نہیں بن رہی تھی جس طرح حضور حق ہفتہ شاہ نے مدینے والوں کو متوجہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیڑا ہاتھ لگا دیا یہ زندگیاں تمہارے ملتی ہوئی زندگی کی دور سے آ چکے ہو مر رہے ہو کر رہے ہو لڑ رہے ہو یہاں تک کہا یہ تھا کہ قوم کا بہادر وہ کہلاتا تھا جو بچے مقابل کو بدل کر کے اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس کھوپڑی کو پیالہ بنا کر اس مرے ہوئے کا خون دے تو خوف کا سجاؤ بہت ہے زندگی بالکل حیوانی کسی جانور کو بھی ایک کرتے نہیں دیکھا ہے کہ وہ کھوپڑی نکال کر کے اس سے خون پیتا ہو وہ اس طرح پہ پہنچ اللہ نے ان کو یاد دلایا ورکرو بھائی آ رہے کو مزید والوں مزیرے والوں کرو اللہ کی نعمت کو کیا تھے کہاں تھے صلاحیتیں کہاں کھڑ رہی تھی جانے کہاں لگ رہی تھی مال کہاں لے جا رہے تھے اتر کے ہلا سے سوئے کو آیا ایک نسخے ملا ساتھ لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اوپر جانے کی جگہ بتائی مال کے خرچ کرنے کی راہیں بتائی صلاحیتوں کے استعمال کی جگہ بتائی گلہ ہماری نمونہ بنے کہا لقد رسول رقس چاہے جہاں ہماری نبی کی جان لگی وہاں تمہاری جان لگے گی جتنے لگی جیسے لگی دور میں تعلیم میں ذکر میں تعلق اللہ کے بنانے میں اپنے آخرت کو سوار کے ہوئے لاکھوں کروڑوں کے ایسی سونے تخت ہوگی جن کی سوال کو ہمیں سارے ہو جائے گی تمہاری جن کہ تمہاری بارے جہاں لگ گئی تمہارا مال کہ رات بھر نیند نہیں آئے جو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ گھر میں سونے کا ٹکڑا ہے جاوا گھروں میں چولہے نہیں جلے ہیں جو تمہیں نبی نے دیا ہے نبی نے تمہیں تنہائی کی نمازیں دی ہے یا ہریو یا صحیح یا ہریو نہ صحیح ہو پھر ہم نے یہ سدائیں تمہارے نبی تمہارے لیے چھوڑ گئے سمجھو میں پڑھو خدا تو عمل کرو یہ ہریو یا نہ کی پہلے نماز سے پہلے کے نماز کے بعد کے آدھار بتائے دعائیں بتائی تشریف لائے دولت کرنے پر افواج مقررات میں سے ایک مشرے پر کہتی ہوئی ہے جب سے کہتی ہوں جب سے کہتی ہوں کیا کیا یہ کیا یہ کیا لو ہم کو اتنا سا کر کے آئے اور تم نے جب سے لے کر جو کچھ کیا اس سے بھی کہیں زیادہ وہ کیا سبحان اللہ عدد خلقه نفسه نہیںر مرتبان اس نے سو اس نے کیا اسے کہیں مسجد سے مسجد والے اعمال گھر والوں کو لا کر دیتے تھے مسجد میں مسجد کے عمل کی وجہ سے جاتے تھے لے چھوڑ دیتے چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں یا کتنا کرتے ہو کتنا کیوں لیتے ہو اخلاق شکوا ایسے اور دکھا دیتے بڑی بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے بڑے انتوش کا شکر گزار کے نہ بتائیے تعمیر ہے امت کی رو کے شداد رو کے افواج رو کے افاظ یہ تعمیر ہے امت کی یہ ہے نہیں اللہ سے تمہاری دنیا سے کی ساری بھلائیاں رشتے کو سیم بندی تمہاری تمنا ہوگا تمہاری اسی لیے محمد اللہ شاہ کردار کرتے تھے کہ ہمارے ہمارے عالت میں یہ جو تعلیم چہل پہ ہیں اللہ کے وعدوں کو بار بار بار بار بار بار سنتے کہتے سنتے کہتے اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت بن جائے اور اس پر بہت ناراضگی کا اظہار کرواتے تھے ہمیں مخلوق کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا بھی اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کے سامنے یہ بات فرمائی تھی اور مثال بھی تھی ایک آدمی کی نوکری ہے جو آج سے شام کے پانچ بجے تک تمہیں مہینے میں اتنے پیسے لیں گے بہت اچھا اب اس نے اہتمام شروع کر دیا بچہ رو رہا ہو برف باری ہو رہی ہو نزلہ ہو رہا ہو لیکن آٹھ بجے پہنچنا ہے پہنچتے ہی سب سے پہلے کے حاضری کا دستخط کرتا ہے کیا مطلب میری آج کی تنخواہ طے ہو گئی ابھی آج کل پرسوں مہینے بھر کے بعد یہ تنخواہ دینے کی اس سے میرے گھر کا آٹا اس سے میرے گھر کے چاول اس سے میرے گھر کے بچوں کی کتابیں ایک نقشہ بنائے ہوئے اسی میں وہ سارا اہتمام کرتا ہے ہر کے مہینہ پر پورا ہوتا ہے یا نہیں فرماتے تھے مخلوق کے وعدوں پر جو یقین ہے اتنا وعدہ بھی اتنا یقین بھی ہمیں افغان کے وعدوں پر نہیں جس سے جتنا ساتھ بنا دے نہیں ہو رہا پڑے اللہ اس کے لیے بات کسی حادثے کے موقع پر کسی موقع پر ایک معمولی سا پولیس والا رہا ہے کہتے چلو میں ساتھ چلتا ہوں آدمی کو کیسا اطمینان اور ہوتا کہتے اللہ کا میں بہت بڑا تمہاری یہ بھی سن وہ بھی سر اچھی تعدادوں کے اچھی اچھی صلاحیتوں کے کے سوچ کام کرنے والے ہر ایک کی قدر کرتے ہیں سال خان یہ نہیں کہا نہیں کھائے میں اکیلا کھاتی ہوں کسی کی نہیں جی مجھے اتنا میرا بہت بہت اچھا ہے ماشاء اللہ اور اس کی بڑی چلایا دیر بات کی پوری اچھی طرح اور وہاں جا کے جو دیکھا وہاں دیکھا تو گھوما اس پہ تو دولت کا ہم ہے اور اس پر تو حکومت کا پرانا شاہ ہے یہ تو کسی کو شمار ہی میں نہیں رہتا کیا خدا ہو کیا رسول کیا قرآن ہو کیا حضرت کیا خبر ہو کیا حیثیت آئیے میں تو پوچھوں ارے ابو کو بلا ارے مان جا اگر رسول رب العالمین رب العالمین کی طرف سے بھیجا کے قابل نہیں ماننی ہے اور حرام گڑی مجھے یاد رکھنا میں ان کا اسلوب اور دعوت کا طریقہ اور پیار کے ساتھ لیے کہ اللہ نے کہا تھا نرمی سے بات کرنا اور پیار سے اسے سمجھانا سب کچھ کر رہے تھے دل اس کا پسیج گیا دل نہ گیا اچھا جی تو پھر بھی پڑھ لو کر ہاں ہاں پڑھ لو بہت اچھا ہے زندگی بدل جائے گی خدا کی نماز کی وہ دایا بھائی جس کو آج کل کے زمانے چپل کرا دیے خوشان تک تو وہ دائیں بھائی بیٹھے ہوئے تھے جن کی دال ہوتی تھی اس لیے مجھے یاد آیا کہ سال ہم مدرسے تھے فارغ ہو رہے تھے پڑھائی نہیں کچھ لیکن ہم مدرسے سے آ رہے تھے گھر اس گھر سے گئے تھے تو ہمارے حساب میں نے ہم کو نصیحتیں کی تھی اس کی نصیحت تھی خبردار خبردار زندگی بھر کے لیے کسی کو اپنا مشیر بنا لینا لیکن جس کو مشیر بناؤ اس کے پہلے یہ دو صفتیں دیکھ لینا وہ امانت دار ہو اور تمہارا خیر صاف ہو اور پھر قرآن کی آیت پڑی تھی کہ تمام نکلے تمام پیغمبر نے جب امتوں قوموں کو دعوت کی ہے تو یوں کہا ہے امید لوگ نا عزیز ہم تو تمہارے بڑے کو یہ ساری تمہیں ترتیب بتا رہے ہیں یہ شریعت پیش کر رہے ہیں ہماری اپنی کوئی غلط نہیں ان اسی لیے فرماتے تھے سر بھگان صاحب رحمت اللہ نے کہ اگر دعوت کی محنت دعوت کی محنت تمام تر حالات سے بڑا کر ہو کر تمام تر رات سے پال ہو کر تھوڑی خدا کی مخلوق کی خیر کاری کی بنیاد پر جان اپنی لگا رہے ہوں اور اپنا لگا رہے ہوں تو خدا ان کام کرنے والوں کو سورج کی طرح بنائے گا لیکن پہلے اسے سورج کی طرح چلنا ہوگا ایک راستہ ہے کن جانا بشرا تو پہنچ جانا اور وہاں جنجڑا ہو گیا آج سورج سرجا کہ وہ ہوتا ہے وہاں زندگا ہوا یہاں طوفان آیا یہاں پریشان ہوئی یہاں فرماری ہوئی یہاں لوگ مرے یہاں لوگ ڈوبے ہوتا ہے مجھے تو مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا کیا ہوگا جو ان کے ہے کل جانا جو جب ان کے ہر ہاتھ اور آرام کر لے جنہوں نے آرام کر لیا ان سوارے یہ پیچھے نہیں بڑا صاحب سامان فرماتے تھے مطلب اسپیل کو محنت بنائے گی دنیا میں جو کچھ ہوا کرے یہ اسپیل کو اپنی محنت بنا کر وقت کی پابندی کے ساتھ قربانیوں کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے صرف اللہ کی ذات پر نظریں جماتے ہوئے خدا کی مخلوق پر قرض کھاتے ہوئے پانی اپنی لگا رہی ہو اپنا لگا رہا ہو دنیا سے کوئی غیر وابستہ نہ ہو تو جس طرح سورج کے غروب سے دنیا کے نظام میں حرکت آتی ہے اور اندھیرا اجاگر ہوتا ہے امت کی طرح سے اور امت کے سے اور امت کے تاریخ کے حقوق ان لوگوں کے دیگر ایمان کی مرضی سے کبھی سردی کبھی گرمی کبھی دھوپ کبھی پیاس ان کے ساتھ امت چلے گی اب کون چلے گا جس کے پاس پیسہ نہ ہو جو غریب ہو جس کیا وہ تم میں جائے صاحب ہے کلکلا ہمارے ہے ہمارے چھوپے کے بہت اور کام کرتی ہے دن سورج اپنی نگر بدلے گا بتاؤ مسجد سے مغرب سے طلوع ہوگا صرف اس کی اپنی نہیں صرف اس کا اپنا اپنی روشنی نہیں جائے گی یہ پورا صرف اس کے ساتھ نہیں ہوگا سورج کے اپنی نظر بدلنے سے آسمان زمین جان شکارے کلیان پہاڑ موہے وردی سپنا کاری روپیہ پیسہ انسان يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم السؤال اذا كان هذا الاعتراض قيامه كذا ماذا होगा کتنا سود کتنا چور کتنی خطروں کتنے حقوق کے پہاڑے کتنی خدا ناشناسی اور کیونکہ کہ ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ارے اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاری مار رہا ہے یہ سارا سب کچھ کے اپنے اصلی کام پر نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ بھی سمجھ میں نہ آتا ہو تو صاف اردو الفاظ میں کہوں امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت اور کہا کی محنت کے لیے بھیجا تھا نے دعوت چھوڑی ہے یہ مدعو ہو گئی کچے خدا سے کہنا چھوڑا ہے یہ مخلوق کے نظر کی ٹھوکریں کھا رہی اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے حضرت محمد صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے اگر اللہ کے کی بڑی ضرورت کو کہنا آ گیا تو اللہ کے ہر غیر سے تمہیں بے نیاز کر دے گا پھر تمہیں کسی کے در کسی کے گھر کسی کی منوں کو سماجت اور کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا اگر تم نے اللہ سے کہنا نہ سیکھا قرآن سے اپنے مسائل حل کرنا حل کرانے نہ سیکھے گھر گھر کی جھوکرا کھا گے ہر ایک سے دھکے شریر ہو کے آؤ حضرت سالم ربی اللہ تعالی حضرت عمر کے پوتے حضرت اللہ ابن عمر کے صاحبزادے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے وقت کا خلیفہ آیا حضرت جی چاہتا ہے آپ کی کچھ خدمت کرو آپ کی کوئی ضرورت ہو تو فرما دیں فرمایا اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے یہ تو بہت بری بات ہے نا آپ کسی کے گھر کے مہمان ہیں اب وہ بےچارا اکثر غریب آتی ہے دال روٹی اس میں رکھی آپ کو کون میں پلاؤ چاہیے آپ نے بیٹھ کے بٹا دیتا جب آپ سے فرمان لیا وہ غریب آدمی کیا کہے گا کہ غریب کیوں نہ مرا میرے میرے گھر میں میرے دسترخوان پر میری تعلیم وہی مرتا اس نے عمل کیا کرنے کو جس نے کہا ندی کی محنت کو محنت کرانے کو محنت کو ہے ندی کی راستہ ماؤل کا کھے کھاتا ہے خدا کے گھرو کے گھر میں کہتے ہوئے شرم آتی ہری بھائی کرتا رہا ہے اور شریف کے باہر کہنے لگا جی آپ فرما دیں حضرت سال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بتاؤ دنیا کی ضرورت ہے یا آخرت کی ضرورت ہے کون سی میری ضرورت تم پوری کرو گے بات کہنے لگا جی آخرت کی ضرورت تو میں کیا پوری کر سکتا ہوں دنیا کی ضرورتوں کے بارے میں میں تو پوچھ رہا ہوں فرمایا جس کی یہ ساری دنیا ہے جس کی یہ ساری دنیا ہے اس سے میں کبھی دنیا کو نہیں کہتا اور تیرے پاس ہے اس سے کہوں اسے کہتے ہیں آدمی سوچے کیا ڈال رہا ہے کیا آ رہا ہے بسل علیہم نبع الذی آتینا ہو آیاتنا ایمان کا راستہ حال کا راستہ کال کا راستہ ہمیں ہمارے نبی یہ دے کر گئے ہیں بڑا ایمان کتنا بڑا پہ ہوتی کتنی ایمان ترقی کرتے ہو اور ایمان بنانا ایمان بناؤ گے حالات آئیں گے حتى إذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا أولئك ابتلي المؤمنون وزلزلوهم زلزالا شديدا حالات كيف भूखो आज से क्या जवाब दिया गया ठीक है मजाक है ईमान में कोई फर्क ہم نے تو پر حق مانا ہے آپ ہی کریں گے آپ ہی کے حوالے ہیں جس حال آپ رکھے آپ کے بندے ہیں آپ کے غلام ہیں نبی کے امت کے آپ سے آپ کی رضا چاہتے ہیں آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں امتحانات کے قابل نہیں ہیں کہاں وہ صحابہ کہاں وہ والے کہاں وہ حد و فنت والے کہاں وہ تبوک والے ان کو کے حیرت پر کرنے والے ہم تو بہت کمزور ہیں ٹھنڈے پانی کے آدھی ہیں اگر کوئی سادہ تازہ پانی دے دے کے لیے سینیٹیشن پر جاتے ہیں خدا تم ہمیں حمائشوں میں نہ ڈال مل سکاؤ تو ہماری دستگیری پر تو ہمیں آشیش کے ساتھ ان آزمائشوں سے نکال دے ہمیں کی ہم اس پر میں نے آج کیا تھا ایک ہے زندگی گزار کر جانا ایک ہے زندگی بنا کر جانا جہاں تکرا کے تین ہفتے مہینے سال اور زندگیوں کے گزارنے کا مسئلہ ہے جانور بھی اور انسان بھی دونوں برابر کے شریف لیکن جس سے زندگیاں بنتی ہے اس کو بنی ہوئی زندگی خدا کہتے ہیں کہ بنی ہوئی زندگیوں کے نمونے وہ نبی ہیں حضرت حضرت شہر اسلام کی قوم کے لیے حضرت اسلام کی قوم کے لیے حضرت علیہ السلام ان کی قوم کے لیے حضرت ذکر علیہ السلام ان کی قوم کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے کہ اب جب رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہونا ہے اس لیے ہماری اس دعوت میں ہماری اس محنت میں ہماری اس تبلیغ اور اس اجتماع میں کاروبار چھڑوانے یا نوکریاں چھڑوانی یا یہ بچوں حق محمد نہ یا ہر جگہ محمدی ہو کر سینا آ جائے ہر جگہ محمدی ہو کر سینا آ جائے کیا ہوگا کہ سورج سے طلوع غروب پر عالم کا نظام ہے امت کی نقل و حرکت پر مشرق مغرب شمال و جنوب کے درمیان امن کی چادر اس کے لیے زندگیاں دور الجھی ہوئی ہے سیدھا چاہیے سیدھا ہاتھ لگ جائے ایک تو اللہ نے یاد پہلو کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اپنی منمانیوں کے نتیجے میں بڑھتے بڑھتے چند کے کنارے پہنچ چکے تھے تم جس کو سجات بہادری کہتے تھے وہ تو جانور پڑھنا تھا لو شجاعت میں تمہیں سکھاتا ہوں لو بہادری کا سبق میں تمہیں پڑھاتا ہوں بتاؤ تم نے مفلس کون مفلس کون صحابہ نے کہا رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ کے رسول جس کا کیسا پائی نہ ہو وہ مفلس فرمایا نہیں میری امت کا مجلس قیامت کے میدان میں نیکیوں کے ڈھیر اتنی تصویر اتنی تلاوت اتنا ذکر اتنے حج اتنے عمرے اتنی تبلیغ اتنی کشتے اتنے چلے اتنے ستے کے ڈھیر وہ انصاف کا میدان آئیں گے لتا بہار ما هذا هذا مہارا سٹام هذا اس کو تھا اس کو دی تھی اس کا خون بہایا تھا اور اس کا اس کا مال دبایا تھا اور وہ حضرت تمہارے بہاروں کو میں ہوا ہوتا ہر ساتھ پرہار کی حالت میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر یہ ابھر ہے ارے سن ایک مسلمان کی بے حرمتی تم لوگ اس کعبے کے گرا دینے سے زیادہ سکتے شاہین مل قبیل آنا منڈم یوسل الاوال آنا ولم ہم سمی فليس منا ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے علماء کا اعزاز نہ رکھے بچوں پر کھیتوں پر شفقت نہ کرے جس میں چاہے نعرے لگاتے رہے ہم ہیں کداری ہم ہیں نبی کے نمائندے ہمیں نبی کے وارث ہمیں نبی ہم ہیں نبی والے جہاں جاؤ کیا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے ہمارے ان میں ہمارے علماء کا اکرام نہ کرے ہمارے کھیتوں کو شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہر ندی کو ہر نبی کو نمونہ بنایا ہر اس نمونے پر آنا اس نمونے پر آنے کے لیے کہ جیسے نمونے کے پر نمونے کے مطابق برتن بنانے کے لیے کارخانہ اس قسم کا چاول اگانے کے لیے تو وہ چاول نمونہ اس کی کھیتی اس پر بھی کس قسم کا کاجور ایسے بادام ایسے اخروٹ ایسے پل ایسے ہل کے اس کے نمونے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر زندگی آ جائے اس کے کارخانے کا نام مسجد ہے اسی لیے ہر ایک کو مسجد سے جوڑا تھا اور پھر اس مسجد میں جو نمونے تیار کروائے تھے تو وہ کونے میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں دیتے ہیں کیا کہنا عثمان علی کے کیا کہنے نے وقاص کے کیا کہنے نے محاذ کے ایک دفعہ اچھا شہابت بات ایک ایک چیز نبی کے نمونے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے ریستے سے چلا کرتے تھے جب آپ مجمے میں ہوتے تو کیسے ہوتے تھے گھر میں اپنی مزدورات کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں کہ محدثین کو کو ایک ایک چیز کتابوں میں مجبور کہ ہمیشہ جب وسلم چلتے ہیں تو آپ کی شمال میں ہے اللہ سب کو جیسے کوئی آدمی اوپر سے ڈھلان کی طرف جاتا ہو یعنی سے حقیقت سے بھری ہوئی چال دیکھتے تھے کہ آپ کا پورا پیڑ زمین پر سنتا تھا لیکن دن آپ کو پورے پیڑ کو جمانے کے بجائے پنجے کی انگلیوں پر اور آم تو آپ کی رفتار تھی اس رفتار میں بھی بہت تیزی چاول سیکھے بڑا مسئلہ تھا ہم تو ماشاء اللہ ارے یہ دعوت کو میں سمجھ گیا تکلیف مجھے آ گئی ابھی تک تعلیم سیکھے ہیں خدا ہمیں سنے دعوت کا صحیح ذہن نصیب فرمائے خدا ہمیں سنے دعوت کی راہ ہمیں قبول فرمائے بہت دور ہے یہ اس کا کرم ہے کہ ہم جیسے پر اس کے یہ پرپا ڈال رہتا ہے یہ یہ یہ ہے ہے ہے اللہ کے رسول ہمیشہ تو آپ پورا پیر جما کر رفتار آپ کی ایسی آج تو رفتار میں بھی تیزی تھی اب پورا پیر بھی نہیں جما تھا اب پنجاب سے سماج تمہیں نہیں معلوم تمہیں نہیں معلوم تمہارے بھائی آج کا انتقال ہوا اور اس کے طرح جو ہے فرشتے اتنے فرشتے کہ میرے لیے پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی رفتار میں تیری یہ تھی کہ وہ تمہارا بھائی ہنرا اور تمہارا بھائی ہنرا اس کی ادا پر فرشتے چھوٹتے تھے نئی نئے تھی شب صفات کی تھی پہلی رات کی تھی یا خیر کبھی راہ خدا کے مسافر چلو اسی حال میں اللہ چلے تھے شہید ہو گئے تھے آپ کی تلاش ہو رہی تھی جنگوں میں ہے شہدا میں ہے کہاں کٹنوں میں ہے کہیں نہیں مل رہے ہیں آپ نے دیکھا آسمانوں میں کا کشن ہو رہا ہے مجھے تمہارے بھائی شاد کی آزادی ایسی تھی زیادہ تھی مسئلہ آ گیا تھا محمد برادری کا مسئلہ گیا تھا خدا رسول قوم چاہتی ہے کہ ہمارا آدمی ہمارے فیور میں فیصلہ دے خدا رسول کی منشا خدا رسول کا حکم کسے قوم کسے کہ آدمی یہ سب زمانے چاہیے کی باتیں ہیں والله محمد صلى الله عليه وسلم كبير أبدت الوقت الوجد فالكالجسة الشيخ سجد قد يلحري هذا في عهد الإسلام ميري والي مهلت مهلا وعلى قوم ميري قوم ميري مهلت ميري مهلت إنسان دهان آ گیا ہو ہو آئے تھے قوم کے لوگ تھے برادری کے آدمی تھے کیا کرنا اب کون فیصلہ کرے اللہ شان اگر سات کے بعد ہوتے ہو گا کو بنایا سات سے فیصلہ کرتے ہمیں منظور ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے دوسری طرف کام بس کی بھی ہے قوم سے ہو کر کے پوچھ لیا ہاں بھائی مجھے سیشن بنایا جا رہا ہے تمہیں منظور ہے وہ ان کے اندر کے اپنا آدمی ہے کون ہی کہ اپنا فیصلہ کرے گا ہاں جی ہاں ہمیں منظور ہمیں منظور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رائے کی حسر کی وجہ سے چہرہ نے کیا یہ اشارہ کر کے پوچھا آپ کو میرا فیصلہ منظور ہے سب کی طرف سے ہو اب جو فیصلہ کیا تو پھر تو قوم کر ڈالنے کے خلاف جوانوں کو عورتوں کو بچوں کو ساتھ یہ کیا جائے عورتوں کے ساتھ یہ کیا جائے بچوں کے ساتھ پورا فیصلہ سنا دیا محمد رسول اللہ ہوں گا سلطوں گا فرمایا آج نے وہ کیا جو والا کرتا اس سال کا جنازہ ہے اس میں خام علاقے تمام علاقوں بہت کس نہیں تو ہدا کو بس لو مجھ کو پسند جو ربیع کو بس لو اس کو پسند جس سے لے لیا جس سے لے رہے جس سے میرا سپلا بنتا ہونے اٹھائی شہبا کی زندگی آپ نے نمونہ بنتا ہے اس پر میں کہہ رہا تھا آج جتنی زندگیاں اونچی ہوئی ہے اور زندگیوں کی دوریں جتنی الجھی ہوئی ہے اور دنیا خوشیاں کر رہی ہے جیسے اور سوکھ کر رہے تھے مر رہے تھے لٹ رہے تھے کر رہے تھے اور اسی کو بہادری سمجھ رہے تھے اب حضور نے تعلیم دینی شروع کی لو میں تمہیں بتاؤں پوجا مفلس کون صحابہ نہیں کہا اللہ پاس وسلم فرمایا نہیں میری امت کا وہ فیس وہ ہے جو بہت سارے امال کے کھیل لے کے پہنچا اپنے پلے کچھ نہ رہا سب کچھ لے لیں بہادر کون جو کسی کو پسار لے جو کسی کی چھاتی پہ چل رہا ہے نہیں نہیں تم غلط سمجھے ہو مارنے کو مرنے کو کاٹنے کو لٹنے کو کھوپڑیوں میں شراب بھر کر پینے کو کھوپڑیوں میں خون بھر کے پینے بہادری کیا کرو سنو میری امت کا بہادر اس کا کوئی مقابل ہو اس پر اس کو پورا قابو ہو کس طرح چاہے اللہ اتارنا چاہے اتار سکتا ہو اور پھر جاؤ ہم نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا میری امت کا آج تو یہ یہ بات نہیں کہ نبی نے صرف خرید کر دی اساتیے اور چھٹی سی کی لہرت میں کام کھول کر چکا ہے کی لہرت میں صدر کی لہرت میں کوئی آدمی سوچ دیے ہیں نبی خود اس بات کو کہتے ہیں اس کا ہماری نمنا ہوئی وہ دن آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اندھیری رات کے مکے سے ہی کر سکے لوگوں کی آنکھوں اللہ کے سر کو الوداع کہتے ہوئے آئے تھے آج دن کے اجالے میں دس ہزار کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں ce ƙanan ƙwan labari kakan wani arazu ki waje ce kutni ki kakan ce lagi huye nurani sawan ƙwaryar alifat لا إله إلا الله وحده نصر حقه أنصر حقه كتب الأحزاب وحده لذلك يحقق نہ بدل والوں نے کیا وہ نے کیا نہ والوں نے نے کیا کیا کیا کسی کچھ نہیں جو اکیلے اللہ نے کیا اس نے اپنے بندے کی مدد کی اس نے مدد کا وعدہ کیا تھا پورا کیا یہ تعلیم ہے یہ رہبری ہے ہم علاقے کو چل سکتے ہیں ہم مسجدوں کا آواز کرتے ہیں ہم اتنی جماعتیں ہم نے یوں کیا سورا علاقے کو اٹھایا ان کو تبلیغ میں لگا اگر ہم ہوتے کون ہیں ہم نے کیا ہم نے کیا ہمیں اللہ نے چلایا ہمیں اللہ نے لگایا ہمیں اللہ چلا رہے ہیں اور اس کے یہ اچھ کا عمل پھیلا کے مانتے ہیں اے خدا زندگی کے آخری سال تک اس لیے لگائے رکھو ہوتے کون سے کام مکے میں سنسد تھا ہر مکے والا چلا ہوا تھا سہما ہوا تھا یہاں تک کہ بعض صحابہ کی زبانوں پر آیا اليوم يوم الملحمة اليوم يوم الملحمة آج ہے کشتہ خون کا دن آج ہے کشتہ خون کا دن بلے اتارے یہ بلے اتاریں گے ہم نے ان کو بہت ستایا ہے ہم نے ان پہ بہت ساتھ کی ہے یہ نالے پہنچے سرکار کے کان مبارک تک क्या कहा क्या اليوم يوم الفرحان مش تخون قديم لا على فصلوه يفقهوه اليوم يوم المرحمة اليوم يوم المرحمة आज है दुर्घटनाओं को माफ करने का दिन मैं नबी अहमद हूँ नबी अहमद नहीं اب تشریف لائے حرم مبارک میں کہ وہ طلحہ کہاں ہے جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے آئے چابی سے یہ وہ ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا تھا بھائی چارو دو پہ دروازہ کھول دو ہم اللہ کے گھر میں جا رہے بالکل نہیں ہم ہم ہے ہے قریب ہم ہے قریب بٹار بالکل نہیں اچھا اب سرکار تشریف لائے ہے باتیں آنا چار طرح مجبور ہے اس لیے کہ طرح مختوش ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں شادی بھی آپ نے دروازہ کھولا آپ چوکٹ پر کھڑے ہوئے آپ نے مکے والوں سے پوچھا مکے والے مکے والے کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں سارا مکہ سہنا ہوا تھا کیا کہنے لگے آپ آپ کریم باپ کی اولاد کریم دادا کے پوتے کریم پردادے کے پوتے آپ سے تو کرم ہی کی امید ہے ہاں میں اسی باپ کا اور ایسے دادے اور ایسے پردادے کا پوتا اور دیتا ہوں جو میرا بھائی یوسف پہ آیا تھا اس میں کوئی ہتیا ہوئی تھی کوئی میں ڈالا گیا تھا اصلی کی زندگی گزاری تھی کوئیوں کے ٹکا تھا لگائی تھی خانے میں رہا تھا اللہ وہ ان مارکر ان مارکر مول پل ملک من پسو پن سیون ملک بھی من میرے ابا نے میرے بھائی کی سکھائی ہنسا کو کشمیر کا تخت شاہی جا کے دکھایا تھا اور جنہوں نے میرے بھائی کے ساتھ کے سارا سب کچھ کیا تھا انہیں بھیک مانگتا ہوا میں لا کے کھڑا کیا تھا یہ پاس کوئی پاس ہو تیرے پاس کوئی زکات ہو اچھا تمہیں ہو جاؤ میں جب شاست یوسف نے آپ کو ملے شاست یہ بات میرے بھائی یوسف نے تو یاقوب کے بیٹے کے پہنچے بول دیا ارے یہ سوال بہت علیہ السلام و تسلیمات اشی بات جو بات میرے بھائی اپنے بھائیوں سے کہی تھی ہاں تم نے تو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تم نے تو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاؤ میں نے تمہیں افواس کے لیے ماں وقت کے والے جو بات میرے بھائی جو شہر لاسک نے شاپ اتنے ابراہیم نے کہی تھی وہی بات تم سے کہتا ہوں لو نو تقریب تم نے میرے کا کریلا بھی چلایا میرے کے ناکام بھی کھاتے میرے مشقوں کو بڑے نازوں کا پر تھا تمہاری ہرکتوں پر میرے مشق کو پورا کپڑے نہیں ملا جس کو کرنے میں گوڑیاں لٹکا کرتی تھی میرے وہ میری زندگی کی کمائی میری زندگی کی پونجی جس کو میں نے تیار کیا تھا اور جس کو میں نے بدل کے ہاتھ میں کہا تھا اور اللهم ان تهلك هذه العصابة ولن تعبد على الأرض أبدا فوقت الآن يا ذريب ولا أسأل عن سهل أنا ليس على ذلك من تیرا کام کون کرے گی وہ بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے میں وہ ستر بڑے بڑے پر مجھے ناز تھا یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے کچھ کی یہ کارکردگی ہے اور اس کے یہ ہے اس کی یہ قربانیاں ہے تم نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ ان کے لیے الگ الگ کبرے کھودنے کی بھی ہمت نہ رہی جو میری بیٹی کا عمر ثابت ہو گیا میری بیٹی کے منہ نہ رہا کہ جب تمہاری بدولت ہوا ہے تو میں تمہیں افسوس کے لیے معاف کرتا ہوں یہ ہے بہادری تعلیم بھی کی ہے تربیت بھی کی ہے تعلیم بھی کی ہے تربیت بھی کی ہے یہ ایسے حضرت Hallelujah کون بتا رہا ہے کہ ساری انسانیت کے لیے سراپر ہر سراپر ہو باری ہنڈنا سینی رسول اللہ علیکم تم جگہ جن کی پہچان قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے حق میں مسجد اوش والے جنوب کے حق میں یہ بات صرف حضرت سے نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں قرآن کے واقعات سیرت کے واقعات کے واقعات پورے پاس اور ان کے اقوال و افغان وہ صرف اس کا دکھ اور ان کے لیے نہیں تھے آپ پورے عالم کے لیے ہیں آپ سب کی رہبری فرماتے ہیں کیوں لڑ رہے ہو کیوں لڑ رہے ہو کیوں کر رہے ہو دے دو ہوا تمہارے ہاتھ میں دے دو تمہیں نسخہ لے آ جاؤ تمہارے تاجر تمہارے دس تمہارے غریب تمہارے امیر تمہارے حاکم تمہاری پبلک تمہاری عورت تمہارا جواب اس پر آ جاؤ مجھے اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ کا معاملہ ٹھیک کرنا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کام کا ٹائم کا ٹھیک ہوگا شاندار سب کے کے ہاں، ہر سال کے نئے ماڈل کی گاڑی ان کے پاس ایک ہمارے پاس دو ان کا فرنیچر وہاں سے آیا تو ہمارا فرنیچر وہاں سے آیا اس سے معاملہ سے گا موڈی کے مودی کی سوچ کو اپنی سوچ بنا لو نبی کے کےسو کو اپنا آنسو بنا لو اور سارے بنانے کے لیے سب سے پہلے دنیا دلوں کی دنیا میں ہر دیش پر جاڑو پھر جیسے بہت گہری چہری زمین میں اتری ہوئی بڑی بڑی چٹانیں گہری اتری ہوئی کہ انہیں دو کھانے کے لیے تراتی معمولی سی لسو نہیں کرتی اس کے لیے تو بلڈوزر چاہیے اس کے لیے تو بلڈوزر چاہیے کہ دھرنا کرتا ہوا آئے اور نیچے جاؤ اور سارے کے ساتھ پخار کرا کے پھینک لو دوسرا چیز ہے وہاں منور رسو دوں گا پہلے جس سے مقصود یقین کی تبدیلی ہے جو اس نقشے میں ہے اس نقشے سے ہونے کا انکار اس کے مقابلے میں تو وہ کسی قدرت سے ہو رہتا ہوگا کرتے تھے ہر ندی کے زمانے میں ہر ندی کے زمانے میں ندی کی دعوت اس زمانے کے موجودہ نقشوں کے مقابلے کی ہوتی تھی جس زمانے میں لوگوں کو حکومت کا جواب تھا ندی کی دعوت حکومت سے نہیں ہوگا خدا کرے حکومت سے نہیں ہوتا خدا کے کرنے سے ہوتا کس زمانے کے لوگوں کو دولت کا نشہ تھا اور دولت کی فراوانی پر کے تھے ندی کی دعوت دولت سے نہیں ہوتا خدا کے کرنے سے ہوتا ہے اس زمانے کے لوگوں کو اپنے زمیندارے کا جواب تھا ہم کے دوران ہم ہم پہ زمینیں پہ پہاڑ ہم پہ یوں ہم پہ یوں جیسے میں سنا رہا تھا اور سبا کو اپنے زمین پر سمجھتا ایک سترہ نکل آئے ہر نبی نے کہا تم خام خیالی میں ہو تمہیں غلط ہو رہی ہے ہوئے دن ہنر کی پکڑ کا جھاڑو پھیرے گا دن خدا کے عذاب کا جانو پھیلے گا کہ سم ہو گئے تمہارا زمین دارا رہے تم ہو جائے تمہاری حکومتیں رہے تم رکھو تمہیں تمہاری دولتیں رہے اور میں سمجھتی تھی اور اسے کمن کا اپنی ٹیکنالوجی کا ہو وہ کس طریقے ہوجا سفر دلواؤ پہلے قرآن ہوا خدا کرے ہم قرآن کی طرف متوجہ یاد آیا مجھے حضرت برما کرتے تھے بہت من کے ساتھ بڑی ہے گھر گھر کے جب امت کے ہر طبقے کا ہر برف سو فیصد یقین و عمل کے ساتھ قرآن کی طرف متوجہ تھا کو اسے اپنے ہر مسجد ہر قرآن میں نظر آتا تھا اور وہ اس سے اسی راستے جب کا مسئلہ حل کرواتا تھا فرماتے تھے ہائی امت ہائی امت نے قرآن کی طرف پیٹ کرنے اور جدھر آج کے پیٹ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس کا تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا اور جنہیں رخ ہوتا ہے اس کی تو سوئی نظر آ جاتی ہے اب گوڑیوں سے اب چیزوں سے اب لیٹروں سے راستے کی بڑی موتروں سے پتی چپلوں سے لوہے کے ٹکڑوں سے نہ جانے کس کس سے سے امت کو اپنے مسائل کا حل نظر آ رہا ہے محمد شروع سے تعلیمات اس سے مسائل کا حل نظر نہیں فرماتے تھے یا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہم اس محنت سے مخصوص ہر فرد امر کے ارداروں مخلوق سے حالت کی طرف چیزوں سے ہمارے کی طرف اور دنیا کی رنگریلیوں سے اور کی کے کی طرف اس لیے دوستوں حضرت کے ملفوظات آپ کے لیے اور جہاں سے تبلیغ والا کہلاتا ہے پرانا ہو یا نیا ہو چورا والا ہو یا ذمہ دار ہو ہر ایک کے لیے یہ ملفوظات کہ یہ کروا میں ڈر ہے اتنے سال اتنے مہینے اتنے چلے اتنے سفر اتنے اندر اتنے باہر ہر ایک دن کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں کتنا بنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے آمار سے زندگی بدلا ان ان کے کی اس کا شوق کتنا بنا کر سرامٹے ہر نکلا تھا میرے بھائی اور دوستوں کہ ہر زمانے میں ہر نبی کی دعوت اس زمانے کے موجودہ نقشوں کے مقابلے کی کہ تم جن نقشوں میں ہو اور جن نقشوں سے جن شکلوں سے تمہیں زندگی بنتی نظر آ رہی ہے اور مسائل کا حل ہوتا نظر آتا ہے زندگی اس سے نہیں بنتی زندگی کا بنانا جاتا تو خدا کے ہاتھ میں ہے جو بڑی قدرت والا ہے وہ جھنڈے کو شہر بناتا ہے اور چہرے وہ جھنڈا بناتا ہے وہ سمندر میں سڑکیں بناتا ہے اور وہ سڑکوں کو پھر ہٹتے ہیں اس اللہ کو پہچانو اللہ اللہ کی شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارا جیسے سارے نبیوں کی نبوت کی روحانی ساری طاقتیں ایک جگہ جمع کر کے ہمیں پاس شرم اور کو دے دی ساری آسمانی کتابیں صحیح علوم اس کے مضابل ہفتہ قرآن نے جمع کر دیے ایسے ہی جتنے حالات جتنے حالات پہلے لوگوں کے زمانے میں ان کے اپنے الگ الگ حالات آئے وہ سارے حالات بزرگ کے زمانے میں جمع ہو گئے اور میں شاید کہہ رہی تھی آج کی منڈیاں ہمارے مسئلے میں ہے ہمارے آڈر پر چیزوں کا بھاؤ ہم جو کہتے ہیں حضرت شہر اسلام سمجھاتے تھے یہ جو تمہاری عادت پڑی ہے ڈنڈی مارنے کی لا کیا رنگی لوگوں کے ناپ میں ڈنڈی نہ مارا کرو لینے میں پورا لیتے ہو دینے میں پورا دیتے ہو دیکھو سنو دیکھو سنو خیر تم تم یہ تم گندی مار کے پیسہ بچاتے ہو اپنے توشیاں بناتے ہو اور اچھا، قسم قسم کے کھانے کھاتے ہو اب تو تم بہت اچھے بڑے نظر آتے ہوئے نظر آتے ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں مجھے یہ ڈر ہے کہ خدا پہنچا دن چاروں کھیلے گا تمہاری آواز اور تمہارے پہلے چھوٹے سب چل آ جائے نبی کہہ رہے اور ہوا وہ ہوا تو خدا ہے اس کے مانو اس کے نبی کی مانو واہ سیش کلاس میں سپاہی وقت سر جلدی جدید کرتا ہے تو ہمارا اسپورٹ ایکسپورٹ ہم گئے ہمیں تصدیق تصدیق کر رہا ہے تصدیق دیکھ کر لگا ایمان بنا اس کے حقوق کو اپناؤ اس کے نبی کی چار چلو خدا تمہاری دنیا اور شام بھی ہے میں بھی ہے سردیوں میں بھی ہے گرمیاں ہو جاتی ہے تو سردیوں کی علاقے میں چلے جاتے ہیں سردیاں ہوتی ہے نئے بھی میں آ جاتے ہیں کاروبار میں بھی یہی ہے موسم کی تبدیلی کے لیے بھی یہی ہے ہوا ہوئی چلے بھی رہے ہیں کبھی اپنے بنگلے میں کبھی اپنی جگہ رہتے رہتے کبھی اپنے گھبرا جاتے چلو آج کریں گے زمین کے ساتھ جائیں گے ٹکا کباب اڑائیں گے کرتے رہو کرتے رہو بہت سے لوگ ہو بہت سے لوگ ہو مجھے بھی صحیح سمجھتے ہیں آپ بھی دے اور خدا اس کے رخ کو صحیح فرما دنیا دنیا ہے ہمیں کہا گیا تھا کون اپنا ہی دے رہا تم کو اپنے آخرت کے بنانے پر آ جاؤ دنیا بنانے پر آ جاؤ اس کے لیے تصویریں اس کے لیے ہمارے مسلمان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے یہ بھی فرما دیا تم تو سارے خطا کار ہو تمہارے تو نماز بھی ہے تمہارے تو روزے دار بھی خطا کار تم پہ کہا سجدہ تم پہ کہا رو تم پہ کہا اللہ کا کام تم پہ کہا اللہ کا کام اگر چھوٹ میں خطا کار ہے سود میں خطا کار ہے ہم تو نماز ہوئے خطا کار لیکن یا وقت شلی اور دا ایمن ابدا یا ہفتے شلی اور دا ایمن دبدا ہر حریف کا کلی ہلکی آپ نے آگے فرمایا خیر ہر ہفتہ خطا کار تو تم سارے ہو تمہارے اچھے خطا کار وہ ہیں جو بار بار بار بار کبھی ناچ رگڑ کر کبھی نماز پڑھ کر کبھی ہاتھ پھیلا کر کبھی میں کبھی اجالے میں معافی مانگتے رہے خدا نے ہم کو ایک کام دیا تھا تم نے ہم سے نمازوں کی بارشوں میں سائی تھی تم نے ہماری ایک ذمہ داری دی تھی ہم نے سو سب کچھ کیا نہ کیا تو تیرے نبی کا کام ہی نہ کیا اے خدا ہمارا پوری امت کا یہ چون عظیم بے خدا کو معاف کر دے ہمیں اس کے لیے فرما لے پر جیسے تو کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے کبھی گرم ہوائیں چلاتا ہے یہ خدا ایک طرح پوری پر رحمت کی ہدایت تعمیر کی ہمارے ایسی چلا دے اس امت کے ہر طبقے کا ہر سے اپنی جان اپنا مال اپنی صلاحیتیں